دین پاک کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہیں معذر سامعین کرام یہاں جو بڑے اکابر علماء کرام تشریف فرما ہیں وہ ہماری تقریر کے مخاطب نہیں ہیں وہ ہمارے مسلم ہیں اور کرم فرما ہیں ان کی برکتوں کی دعاؤں کی اور توجہات کی ضرورت ہے مجھے تو اپنے جیسے بھائیوں سے خطاب کرنا ہے اور کچھ معروضات پیش کرنا ہے معزز سامعین کرام آپ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالی نے جتنے پیغمبروں کو مبوس فرمایا اور جتنے رسول دنیا میں آئے ان کے ساتھ ان کی امتیں بھی تھیں اور ان کی قومیں بھی تھیں سب سے آخر میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ ہماری سعادت ہے خوش نصیبی ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں پیدا فرمایا اللہ تعالی ہمیں اس کے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے مقام کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے یوں تو آنے میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لے آئے ساری دنیا جانتی ہے کائنات میں سب سے اونچا مقام اللہ کے بعد آپ ہی کا ہے آپ امام الانبیاء ہیں آپ سید القانین ہیں آپ سید الانس ہیں سید الجن ہیں سید البشر ہیں آپ ساقی اوثر ہیں اللہ نے آپ کے سطح میں آپ کی امت کا بھی مقام سب سے اونچا فرمایا ہے اتنا اونچا فرمایا اتنا اونچا فرمایا پیغمبروں میں بہت سارے پیغمبروں نے اللہ تبارک تعالی سے دعا کی درخواست کی اے اللہ ہماری نبوت لے لیجیے اور رسالت لے لیجیے اور اس کے بدلے میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیجئے کیا مقام ہوگا کیا درجہ ہوگا کائنات میں سب سے بڑا مقام اور سب سے اونچا درجہ نبوت اور رسالت کا ہے لیکن اس امت کا درجہ اور اس امت کا مقام کیا ہوگا کہ پیغمبروں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ ہماری نبوت لے لیجیے رسالت لے لیجیے اور آقا کے امت میں پیدا فرما دیجیے غلاموں میں پیدا فرما دیجیے یہ امت جس میں آنے کے لیے پیغمبروں نے دعائیں کی خواہش کی یہ امت کئے امت بنا کر بھیجی گئی یہ امت امت وسط بنائی گئی یہ امت باس پیغمبروں کو قیامت کے دن جب ان کی قومیں جھٹلا دیں گی اللہ تبارک تعالیٰ اس امت سے گواہی کا کام لے گا پیغمبروں کی گواہی دیں گی سب سے آخر میں آئی یہ امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی اس امت میں وہ افراد ہیں جنت کے دروازے پکار کر کہیں گے اے فلاں شخص مجھ سے داخل ہو جا میری سعادت اور کچھ نصیبی ہے جس امت کو خیر امت کہا گیا جس امت کو امت وسط کہا گیا اور جو ان خیر العموم ہے آج عالم کا ایک نقشہ لے کر اور دنیا کا میاپ لے کر آپ آنکھیں بند کر کر اپنی انگلی دنیا کے کسی ملک پر رکھیے علاقے پر رکھیے کہاں مسلمان عزت کے ساتھ ہے شان و شوبت کے ساتھ ہے سربلندی کے ساتھ ہے وہ کون سا مقام ہے جہاں یہ زلیل نہیں ہے یہ تباہ نہیں ہے یہ برباد نہیں ہے اللہ کے لیے بتائے کامیابی کا وعدہ اس امت کے لیے نصر من اللہ و فخرم قریب سربلندی کا وعدہ اس امت کے لیے وان تم العلون ان کن تم اللہ کی مدد اللہ کی نصرت کا وعدہ اس نے بدر کو دیکھا اس نے اوہد کو دیکھا اس نے تبوک کو دیکھا اس نے خندق کو دیکھا کیسے کیسی حالتیں اس امت کے سامنے آئی آج جو مقام ہے اس امت کا اللہ کے لیے بتائے نماز کی کمی ہے مسجدوں کی کمی ہے علماء کی کمی ہے روزہ رکھنے کی کمی ہے صدقہ خیرات کی کمی ہے حج بیت اللہ کے کوٹے کی کمی ہے عمرہ کرنے والوں کی کمی ہے پہلے کے مقابلے میں مساجد زیادہ ہے پہلے کے مقابلے میں علماء زیادہ ہیں پہلے کے مقابلے میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے پہلے کے مقابلے میں امامہ رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے پہلے کے مقابلے میں حجاج کرام کی تعداد زیادہ ہے پھر یہ مقام کیوں پھر یہ درجہ کیوں ہے ہمارے آپ کے علاقے کی تو بات ہمیں معلوم نہیں اتنا مقام گرا لیا ہے غیر جب اس کا کرائے کا مکان ہوتا ہے اور دکان ہوتا ہے اور ایک مسلمان اس کو حاصل کرنے جاتا ہے مسلمان کا نام سن کر غیر اپنا مکان ان کے کرائے پر دینے کے لیے تیار نہیں زمینوں پر ناس کرنے والی اسلام کا عالم اور پرچم کو لہرانا والی یہ امت جس کے لیے جنگلوں کا خالی کر دیا گیا سمندر کی سطح پر جس نے گھوڑوں کو دوڑایا جس نے و کسرا کو ناک میں دم کر دیا نیست نابود کر دیا جس نے وقت کے امریکہ رشیا اور برطانیہ کے دانتوں چبا دیے کیا ہے مقام کیا ہے درجہ کون سی عزت ہے اسے کون سا مقام ہے اسے آخر وجہ کیا ہے مسجدوں کی کمی نہیں نمازیوں کی کمی نہیں اصل بات یہ ہے حضرات دیکھیے یہاں جلسے کا اعلان ہوا علماء کرام تشریف لائے مہمان مقرر آیا الحمدللہ ایک بڑی تعداد یہاں پر آئی یہ کس کے ساتھ معاملہ ہے خوشی ہو رہی ہے اس گئے گزرے زمانے میں اس پرفتن دور میں جہاں فلم میں کام کرنے والے حرام زادوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے قومیں مرتی ہیں ان کی اداؤں پر لاکھوں کروڑوں روپے نچھاور کرتی ہیں ایسے موقع پر علم دین کی نسبت سے جمع ہونا اسلام کی نسبت سے جمع ہونا علماء کی محفل میں جمع ہونا یقیناً فال نیک ہے لیکن حضرات جیسے کہ ہم سے پہلے فاضل مقرر ہمارے اکابرین کے نمونے نمونے اسلاف بڑی قیمتی بات مختصر وقت میں آپ نے بتا دی قیامت کی نشانیاں وجود میں آ چکی ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے نہیں نمازی نظر آتا ہے نماز نہیں ہے حاجی نظر آتا ہے بھائی بلا پلاساد کی سداؤں سے فضا گونجتی ہے کہ تیرا لبیک بھی قبول نہیں تیرا احرام بھی قبول نہیں تیرے خون کے قطرے قطرے کے اندر حرام کا مال بسا ہوا ہے دوسروں کی زمین ہتیا کر رشوت لے کر سوت کھا کر حرام کما کر تم میرے گھر حاضری دیتا لا لبیک ولا سادئی نمازیوں کی تعداد ہے مسجدیں پر ہیں لیکن لا صلا اللہ حضور القلب سجدے میں سر ہے اور خیال بیوی میں بچوں میں کاروبار میں تجارت میں نہ تقبیر تحریمہ صحیح ہے نہ ارکان صحیح ہے نہ خیال صحیح ہے نہ خوشو ہے نہ خوشو ہے یہ کس کے ساتھ معاملہ آج اتنی بڑی تعداد میں ہمارے بھائی یہاں تشریف فرما ہے ہماری مائیں اور بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں فجر کی نماز کے اندر دیکھ لیا جائے امتحان کر لیا جائے آج کے جلسے کا کتنے لوگ فجر میں حاضر ہوں گے اور کتنے لوگ ابھی اسی وقت عشاء کی نماز باجواب پڑی ہوگی کیوں مذاق کرتے ہو اللہ کے دین کا جب تمہیں نہیں چلنا ہے جب قرآن منظور نہیں نبی کا دستور منظور نہیں خدا کا قانون منظور نہیں ٹھٹا کیوں کرتے ہو کس نے مجبور کیا تمہیں داڑھی رکھنے پر کس نے مجبور کیا تمہیں ٹوپی رکھنے پر کس نے مجبور کیا سلیمان عیسا موسا خدیجا سمیا نام رکھنے پر تمہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پسند نہیں طریقہ پسند نہیں تہذیب پسند نہیں تمدن پسند نہیں کلچر پسند نہیں معاشرت پسند نہیں شادی پسند نہیں انفرادی زندگی اجتماعی زندگی پسند نہیں آپ کے چہرے سے نفرت آپ کے لباس سے نفرت آپ کی شادی سے نفرت آپ کی عبادت سے نفرت یہ ہندوستان سیکولر ملک ہے یہ ہندوستان جمہوری ملک ملک ہے جاؤ بی جے پی والے خوش ہو جائیں گے بھاجپا اور بال ٹھاکرے اڈوانی خوش ہو جائے گا کس نے تمہیں کہا مجبور کیا اسلام کا نام رکھ کر نمازیں پڑھ کر حج کر کر مسجدیں تعمیر کر کر اور مدارس بنا کر اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے کس نے تمہیں مجبور کیا یہ کیا مذاق ہے یہ کیا دوہری چال ہے یہ کون سی منافقت ہے تمہاری میلاد کے جلسوں میں کچھ اور نظر آتے ہو مسجد میں کچھ اور نظر آتے ہو صفا میں کچھ اور نظر آتے ہو مروا میں کچھ اور نظر آتے ہو مینا میں کچھ اور نظر آتے ہو ریاض الجنا میں کچھ اور نظر آتے ہو اور ریاض الرمی کے روزے کی جالی کے پاس کچھ اور نظر آتے ہو اسلامی معاشرہ کے اجلاس میں کچھ اور نظر آتے ہو اور شادی خانے میں ایک نمبر کے حرام زادے اور ایک نمبر کے کافر اور ایک نمبر کے مشرق کتنے گھر ٹی وی سے سے خالی ہیں کتنے گھر پردے سے خالی ہیں کتنے گھروں کے اندر بے پردگی ہے آخائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ رات کے اندر ناچ گانا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ صبح میں ان کے چہروں کو کتے اور سوروں سے بدل کر رکھ دیں گے ہر کسی مسلمان کو ڈر کتنے کاروباری مسلمان ہیں جو سود سے بچے ہوئے ہیں کتنے چہرے ہیں جو چہرے بش سے ملتے ہیں اڑوانی سے ملتے ہیں صدیق کے چہرے کو چڑا رہے ہیں فاروق کے چہرے کے مخالف ہیں نبی کے چہرے کو آج کوئی ان کا بھی مورے کیا پیدا ہو گیا جو نبی کے چہرے کی طرف تھوک کر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی داڑھی کو تشوا کر پیشاب کی نالی میں ڈالنے والا پیدا ہو گیا اسلام کے دشمنی کے لیے یہ حکم ہے اسلام کی دشمنی کے لیے عیسائی کتے کم ہے اسلام کی دشمنی کے لیے بابری مسجد کے قاتل کم ہے اسلام کی دشمنی کے لیے اسرائیلی کتے کم ہے کہ تم اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کا نام لے کر اللہ کے قرآن کی توہین کرنے چلے ہو نبی کی سنتوں کا مذاق کرنے چلے ہو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ دیکھو یہ چہرہ کس کا چہرہ ہے یہ لباس کس کا لباس ہے اور اگر کوئی ایسا اسکینر آئے ایسا کوئی الٹرا ساؤنڈ سسٹم آئے کہ جو ہمارے خون کے حلال اور حرام ہونے کو بتائے ہمارے دل کے نفاق کو بتائے ہمارے دل کے کفر کو بتائے ہمارے دل کے ایمان کی شرح کو بتائے تو پھر دیکھ لینا کتنے کے دلوں کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے اور کتنے دل کفر کی تاریخی سے ڈوبے ہوئے ہیں اور کتنے دل جہنم کی طرف رواں دوا ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن جو ظاہر دکھ رہا ہے اگر ایک اجنبی ایک شہر میں چلا جائے ایک گاؤں کے اندر چلا جائے کیا چہرے کو دیکھ کر وہ سلام کر سکتا ہے کیا لباس کو دیکھ کر وہ سلام کر سکتا ہے کیا اس کی تہذیب کو دیکھ کر وہ سلام کر سکتا ہے کیا اس کے معاملات کو دیکھ کر وہ سلام کر سکتا ہے اے نوجوان تو تو وہ تھا کہ تیرے ایمان کی گواہی زمین دیا کرتی تھی تیرے ایمان کی گواہی آسمان دیا کرتا تھا تیرے ایمان کی گواہی فرشتے دیا کرتے تھے تیرے ایمان کی گواہی جنگل کے درندے دیا کرتے تھے آج تیرے چہرے سے ایمان غائب ہے آج تیرے لباس سے ایمان غائب ہے آخر نبی کے چہرے میں کیا تھا نبی کے لباس میں کیا تھا کہ نبی کے چہرے کو ٹکرایا نبی کے لباس کو ٹکرایا صحابہ کے چہرے کو ٹکرایا صحابہ کرام کے لباس کو ٹکرایا پیران پیر کے چہرے کو تھوکا نظام الدین اولیاء کے چہرے کو تھوکا فرید الدین گن چکر کے چہرے کی طرف دیکھ کر تھوکا تجھے بش کے چہرے میں پیار نظر آیا فلم میں کام کرنے والے سور کھانے والے کتا کھانے والے شراب پینے والے ہر آئے دن اپنے پہلو کے اندر رنڈیاں رکھ کر بدکاری کرنے والوں کے چہرے تجھے پسند آئے جو تیرے لیے قربانی دیا کرتے تھے جنہوں نے تیرے لیے اپنے نوازوں کو شہید کر دیا جنہوں نے تیرے لیے پیٹ پر پتھر باندھے اور جنہوں نے نے تیرے لیے تاریخی کی سرزمین کے اندر خون سے لہلحان ہو کر دہمت کی دعائیں کی جنہوں نے تیرے لیے حضرت زینب کی لاش کو ہاتھ میں رکھ کر امت کی لاش کی دعائیں کی جنہوں نے تیرے لیے اش پر جا کر کے موقع پر السلام علیہ وانا کہہ کر تیرے لیے رحمت کی دعائیں کی تیرے لیے برکت کی دعائیں کی جب رات میں سجدے میں گئے تھے میری اور تیری اما کائنات کی مسلمانوں کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لمبا سجدہ اتنا فرمایا اتنا لمبا سجدہ کیا اما فرماتی ہیں مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں آپ دنیا سے پردہ نہ فرما گئے ہوں میں نے آپ کے تلووں کو چھو کر دیکھا انسان مرتا ہے جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور انسان زندہ رہتا ہے جسم کا خون گرم رہتا ہے میری اما فرماتی ہے کہ میں نے آپ کے تلووں کو آپ کے قدم مبارک کو چھو کر دیکھا گرم تھے تو میں نے سمجھا کہ آپ باحیات ہیں پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں نے سوچا اتنا لمبا سجدہ کر کر میرے آقا کیا مانگ رہے ہیں میرے آقا کیا طلب کر رہے ہیں داڑھی منڈانے والے غیروں کی نقل کرنے والے آرام کے کھانے والے سنت کا مذاق اڑانے والے اللہ کے دین کا ٹھٹا کرنے والے سمجھ جا سمجھ جا دیکھ عذاب آسمان دنیا پر آ چکا ہے میرا اللہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے میرا اللہ کفر کو معاف کر دے گا میرا اللہ اگر مشرق بھی اگر موت سے پہلے توبہ کرے اس کو بھی معاف کر دے گا اس کو معاف کر دیا حضرت حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا اس نے ابو جہل کے بیٹے اکرما کو معاف کر دیا اس نے خان کعبہ کے اندر اوجڑی ڈالنے والے کو معاف کر دیا اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنے والے شاعر کہنے والے کاہن کہنے والے مجنون کہنے والے کو معاف کر دیا لکھ کر رکھ لے لکھ کر رکھ لے میرے نبی کریم جناب محمد رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا مذاق اڑائے گا ٹھٹا کرے گا میرا رب ہرگز معاف نہیں کرے گا تجھے کفر پسند ہے نام بدل لے زندار ڈال لے دھوتی پہن لے پیشانی میں بٹ لگا لے کس نے تجھے مجبور کیا میرا اللہ تیرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے میرے محبوب آخا تیرے دروپ کے محتاج نہیں ہے میرے اللہ کی زمین تیرے سجدوں کی اور تیرے نماز کی تیرے دل سے جلوس کی محتاج نہیں ہے یا جن ولیم ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اگر ہمت ہے تیرے گڑے ہوئے ماں باپ کو لیا آباد داد کو لیا اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو لیا میرے رب کے مقابلے میں آ جا آ میرے آقا کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ جا اے کفر کو پسند کرنے والے اے شرک کو پسند کرنے والے اے بیویوں کی غلامی کرنے والے اے اولاد کی غلامی کرنے والے اے زمین کے پجاری اے دولت کے پجاری اے مال کے پجاری اے کاروبار کے پجاری اے کارخانے کے پجاری میرا اللہ کہتا ہے ان استطاع تم ان من تن السماوات لا تنظو نہ اللہ الا سلطان جا بلا لے انسانوں کو بلا لے جن کو بلا لے مرے ہوئے کو بلا لے آنے والوں کو بلا لے میرے رب کا مقابلہ تو نہیں کر پائے گا جہاں جائے گا وہاں میرے رب کی قدرت کو پائے گا جہاں جائے گا وہاں میرے اللہ کی طاقت کو پائے گا کہاں تک بھاگے گا کب تک بھاگے گا کون سا بت تجھے پنا دے گا کون سی حکومت تجھے پناہ دے گی کون سی سلطنت تجھے پنا دے گی کیا تیری بات تجھے پنا دے گی کیا تیرا باپ تجھے پنا دے گا کیا تیری اولاد تجھے پنا دے گی اے جرو کے غلام کیا تیری جورو تجھے تیری بیوی تجھے پنا دے گی یا یو انسان ماں غرہ کا رب وکل کریم اے انسان رب کریم سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تجھے شوگر کی بیماری ہے تجھے بی پی کی بیماری ہے تجھے ہارٹ کی بیماری ہے تجھے برین ٹیومر کی بیماری ہے تجھے ٹائیفائڈ اور ملیریا کی بیماری ہے اور تجھے چکن گنیا کی بیماری ہے ہزاروں بیماریاں لے کر ایک ایک ساتھ اللہ کی طاقت کا محتاج ہے اللہ کی قدرت کا محتاج ہے تجھے تکبر تجھ میں کہاں پیدا ہو گیا اگر فرعون نے تکبر کیا تو اس کے پاس ساڑھے چار سو سالہ ایسی زندگی تھی کہ اس میں ایک مرتبہ کبھی اسے سر کا درد نہیں آیا فرعون نے اگر خدائی کا دعویٰ کیا تو اسے کبھی کوئی بیماری نہیں آئی اس کے قدموں تلے نہریں بہتی تھی اس کے پاس آج سے زیادہ ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی تھی امریکہ نے جو بلڈنگیں بنائی نائن الیون میں ایک جو ہے پرندے کے جھٹکے میں لوہے کے پرندے کے جھٹکے سے وہ عمارتیں زمین بوس ہو گئی فرون کا محل آج زندہ ہے فرون کے آسار آج زندہ ہے فرون کے آج لباس زندہ ہے اس کا پلنگ اور اس کے جوتے آج مصر کے میوزیم کے اندر زندہ ہے آج سے زیادہ ترقی یافتہ سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے پاس تھی ان کے جادوگروں کے پاس تھی انہوں نے رسیوں جیسان جیسا رسیوں کا کپڑا بنایا اور اس کے اندر پارا ڈالا اور پھر زمین کے اندر سولار انرجی سے سولار کی طاقت سے سورج کی طاقت سے زمین کی تپش سے وہ پارے حرکت کرنے لگے اور لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ سانپ اور اجدے بن گئے ہیں ہر قسم کی سائنس اور ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی ہم کمپیوٹر پر بیٹھ کر انگلیاں چلا کر موبائل ہاتھ میں رکھ کر یس گھما کر تو دنیا کا ماڈرن کتا نامن ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی اس نے اس زمانے کے اندر مصر کے بادشاہوں کی جو ممی بنائی آج بھی احرام مصر میں کھول کر اگر اس کو دیکھا جائے ایسے لگتا ہے کہ اس لاش کو ابھی جو ہے صبح کے اندر دفن کیا گیا ہو ابھی جو ہے صبح میں اس کی ممی کی گئی ہو ایسی سائنس ایسی ٹیکنالوجی قارون کی دولت کے چپل کا مقابلہ تیرہ کروڑ پتی نہیں کر سکتا قارون نے نبوت سے ٹکر لی تو دولت اس کے پاس تھی نے ٹکر لی نبی علیہ یہ سلاۃسلام سے اس کے پاس زندگی تھی اس کے پاس صحت تھی اس کے پاس طاقت تھی انہار ملتا تھی افلا تم سرور اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ نہر کے اگر کسی کنارے چلا جاتا تو اس کے جوتوں کے اندر وہ سائنس کا کرشمہ تھا کہ نہر کا پانی کھینچ کر اس کے پیروں تلے آ جاتا پھر وہ بنو اسرائیل سے تجری ملتا تھی اور شداد نے وہ جنت بنائی جس کا نمونہ قیامت تک ہزاروں لاکھوں تاج محل بنا کر کوئی اس کا نمونہ نہیں بنا سکتا نمرود کے پاس اپنی طاقت تھی تیرے پاس کیا ہے کیوں منافقت کرتا ہے کیوں خدا کو دیتا ہے کیوں رسول کے ساتھ منافقت کرتا ہے کیا ملتا ہے دولت ہے تیرے پاس مال ہے تیرے پاس وزارت ہے تیرے پاس تجھے تو غیر حکومت دینا تو دور کے بعد زمین دینا تو دور کے بعد تجھے کرائے کا مکان دینے کے لیے تیار نہیں کیا ملتا ہے نبی کے چہرے کی طرف تھوک کر تجھے کیا ملتا ہے صحابہ کرام کے چہرے کو چڑا کر تجھے کیا ملتا ہے اولیاء کرام کے چہروں کی مخالفت کر کر ان کمیلوں کا چہرہ اپنانا جنہوں نے ہماری ماں اور پہلے کی آبروں کو لوٹا کیا یہ یہودی خبیص یہ اسرائیلی کتے انہوں نے بارہ تیرہ سال کی بچی سے بلاکار کر کر اور جب اس کا حمل ٹہل گیا تو اس کو بند کر کر یہ کہہ کر کہ ان مسلمانوں کی بچیوں سے ان سمیہ اور فاطمہ نام کی بچیوں سے ہم یہودی پنڈوں کو جنم دیں گے ہم اسرائیلی پنڈوں کو جنم دیں گے داڑھی مڈانے سے پہلے سو مرتبہ سوچ لیا ہوتا کہ یہ کس قاتل کا چہرہ ہے یہ کس نبی کے دشمن کا چہرہ ہے اور یہ کس نبی کے باغی کا چہرہ ہے کون سا واٹ تجھے مل گیا کون سا علاج تجھے مل گیا نبی سے بغاوت کر کر قرآن سے منہ موڑ کر حدیث کے خلاف چل کر اللہ کے لیے بتا آخرت تو تیری تباہ ہو گئی خبر کی دنیا تیری تباہ ہو گئی اور دنیا بھی تیری تباہ ہو گئی آخرت کے راستے کو جو چھوڑتا ہے آخرت کے اندر تو تباہی اور بربادی تو ہے ہی لیکن دنیا کے اندر بھی کسی میدان میں وہ قدم رکھے وہ کاروبار کے میدان میں وہ سیاست کے میدان میں وہ صنعت و حرفت کے میدان میں وہ زراعت کے میدان میں وہ معاشرت کے میدان میں میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم ایمان بنا ایمان بنا آج مان لے یا الذین آمنو آمنو بلّہ ہی رسولی آج میں دس بستا آج جوڑ کر تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آج اپنے ایمان کو بنا لے آج اپنے کلیمے کی تصدیق کر لے آج اپنے رب کی طاقت کو منوا لے لاکھوں امریکہ کا باپ آیا تھا میرے رب نے کہا علی گلام دین بلی روم ابھی روم تھا اس کی طاقت تھی اس کی قوت تھی آج امریکہ اپنے پڑوسی ممالک سے بھی مانگ کر ایک غریب ملک پر حملہ کر رہا ہے ایک لاچار ملک پر حملہ کر رہا ہے اور اس پر بمباری کر رہا ہے لیکن اس وقت کا امریکہ جو روم تھا اس کے پاس اپنی طاقت تھی اپنی صحیح سب ٹیکنالوجی تھی اپنی قوت تھی وہ بھی مانگ کر پچپن ممالک کے سامنے دامن پھیلا کر چندہ لے کر غریب ملک پر حملہ کرنے والا نہیں تھا لیکن تیرے ایمان کی طاقت کے سامنے تیری توحید کی قوت کے سامنے جب ریل آئے لے کر نازل ہوئے علی فلام دین بولی روم روم شکست کھا گیا امریکہ شکست کھا گیا برطانیہ شکست کھا گیا کافی نانا قوتیں ہار گئی ابو جہل کا انجام کیا ہوا میرا رب اگر چاہتا آسمان سے کوئی آگ کا گولا برسا کر ابو جہل کو تباہ کر سکتا تھا ابو جہل کو برباد کر سکتا تھا میرا رب اگر چاہتا طوفان نو بفا کر کر ابو جہل ابو جہل اس کے اندر غرق کر سکتا تھا میرا رب اگر چاہے ہمیں لوگ کے بتی کے رٹی کی طرح ابو جہل کی بستی کو الٹ دیتا لیکن تاریخ شاہد ہے مسلمانوں تم کم ہمت ہوتے ہو بزدل ہوتے ہو اور جہاد کا نام لینے سے ایمان کا نام لینے سے اسلام کا نام لینے سے خطیب کو پابند کرتے ہو نہیں طالبان کا نام نہیں لینا جہاد کا نام نہیں لینا نکال دو کلام پاک سے جہاد کی ساڑھے سات سو آیتیں نکال دو کتاب المغازی نکال دو کتاب الجہاد نکال دو بدر کا بیان نکال دو عہد کا بیان نکال دو تم نے داڑھی کو نکال دیا تم نے اسلامی لباس کو نکال دیا تم نے حضرت فاطمہ کی حیا کو نکال دیا حضرت خدیجہ کے موقع کو نکال دیا تم نے صداقت کو عدالت کو نکال دیا نکال دو جب نہیں مان رہے ہو اس کلام کا بھی انکار کر دو علماء سے پوچھو کلام پاک کا آیتوں کے تعلق سے قول ہے کہ چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں ان آیتوں کا انکار ایک آیت کا دور کی بات ایک کا دور کی بات ایک زبر اور ایک زیر کا کوئی انکار کرے گا میرے رب عزت و جلالت کی قسم وہ ایمان اور اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جائے گا اور اس کی شادی حرام ہو جائے گی اور حرام کے کتے کی اولاد وہ پیدا کرے گا کتوں کی پلوں کی طرح یہ متفقہ فیصلہ ہے ایک زبر اور ایک زیر کے انکار سے یہ معاملہ ہے تو بدر کے انکار سے کیا ہوگا اور کے انکار سے کیا ہوگا جہاد کے انکار سے کیا ہوگا غذبے کے انکار سے کیا ہوگا مسلمانوں یہ زمین تم پر روتی ہوگی یہ آسمان تم پر روتا ہوگا مسلمانوں پر غربت آئی مسلمانوں پر افلاس آیا مسلمانوں نے پیٹ پر پتھر باندھے مسلمانوں نے شہر میں تاریخ کے اندر زندگی گزاری مسلمانوں نے تعریف کے میدان کو دیکھا مسلمانوں نے اور کے میدان کو دیکھا مسلمانوں نے عبداللہ ابن سبا کو دیکھا مسلمانوں نے ابو جہل کی شعر بیانی کو دیکھا مسلمانوں نے ابو لہب کی عداوت کو دیکھا مسلمانوں نے عبداللہ کے ابھی ابن سلول کی شرارتوں کو دیکھا لیکن یہ آسمان دوا ہے آج یہ کہہ سکتا ہے یہ زمین بول سکتی ہے یہ حاضر فرشتے گواہی دے سکتے ہیں اتنی بے بسی کی اتنی بے غیرتی کی اتنی بے عزتی کی زندگی آج تک مسلمان کی اتنی زندگی بے شرمی کی نہیں گزارا تاتاری قوم نے اس قوم کے ساتھ کیا معاملہ کیا منافقوں نے کیا معاملہ کیا اور منافقوں نے کیا معاملہ کیا ابو جہل کے کیا معاملہ کیا ابو لہب نے کیا معاملہ کیا مسلمانوں کیا ہو گیا ہے کس چیز کا ڈر تمہیں ڈرا رہا ہے کون سی چیز سے ڈرے ہوئے ہو تم اللہ کے بندے ہونے کی نشانی یہی ہے کہ تمہارے دل میں دنیا کی نفرت پیدا ہو جائے تم اللہ کے صحیح بندے ہونے کی نشانی یہی ہے کہ تمہیں قبر کے اندر کی زندگی سے محبت ہو جائے زمین کے اوپر بنانے والے مکانوں سے محبت کرنا یہ کافروں کی نشانی ہے زمین کے اندر بسا تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ان کر نکیر کے تین سوالوں کا جواب دے دیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے خبر کو حد نکاح تک وسیع کر دیا جائے تو ہم اس مکان کے تعمیر کرنے والے مہمان ہیں ہم زمین کے اوپر سے برباد ہونے والے اور لوہے کے پرندوں سے زمین کو سونے والے اور ایک جھٹکے سے اس کے وجود کو ختم کرنے والے ہم عمارتوں کے پجاری نہیں ہیں ہم قبر کو ماننے والے ہیں میشر کو ماننے والے ہیں اے ٹیپو سلطان شہید کی اولاد اے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولاد اے عمر فاروق کے ماننے والوں اے صدیق کے ماننے والوں آج کون سی بزدلی کی زندگی گزار رہے ہو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قریبی بندوں کی جو نشانی بیان کی یہ نہیں کہا کہ وہ لمبے لمبے رکھاتے پڑھتے ہوں گے بڑا علامہ ڈالتے ہوں گے لمبی لمبی تصویریں ڈکلتے ہوں گے راتوں کو قیام کرتے ہوں گے یہ من جملہ نشانیاں ہیں لیکن سب سے بڑی نشانی اللہ نے کلام پاک کے اندر جو حساب فرمائی اللہ کا اولیاء اللہ اللہ کے جو بندے ہیں اللہ کے جو اولیاء ہیں اللہ کے جو ماننے والے ہیں لا خوف ہی ولا ہوں یا ضرور انہیں کوئی ڈر نہیں ہے انہیں کوئی غم نہیں ہے دنیا میں آج تک نہ کوئی ایسی ابو غریب جیل پیدا ہوئی نہ کوئی گوان کا نام وئی جیل پیدا ہوئی جو مسلمانوں کو ڈرا سکے جو مسلمانوں کے قدم کو پیچھا کر سکے اگر تم ابو غریب سے ڈراتے ہو تم اگر گوان کا نام ہو گئے جیل سے ڈراتے ہو تم اگر ہتھیاروں سے ڈراتے ہو ہمیں تاریخ کے پتھر یاد آتے ہیں ہمیں مدر کا ماری کا یاد آتا ہے ہمیں احد کا ماری کا یاد آتا ہے ہم نے ناتا پکے سے جوڑا ہے ہم نے حضرت سب کو چھو کر اللہ کے ہاتھ کو بوسا دیا ہے ہم نے صفا مروا کر دوڑ کر ہم نے حاضرہ کی یاد کو تازہ کیا ہے حضرت ابراہیم کی ثقافت کو یاد کیا ہے ہم نے مینا کے اندر پتھر مار کر کچھ دل سے دل میں ہزاروں لاکھوں شیطانوں پر ہنستے پیشاب کرتے ہیں اے تاغوت ہم تجھ سے ڈرنے والے والے نہیں اے شیطان ہم تجھ سے خوف کھانے والے نہیں ہم تو شہادت کو سیدھا لگانے والے ہیں ہم موت سے محبت کرنے والے ہیں ہماری ایمان کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ اگر تم محبت کرتے ہو تو ان کن فتمند ہاں ہمیں یہ زندگی سے نفرت ہے یہ دنیا سے نفرت ہے یہ تاج محل سے نفرت ہے یہ ویٹ ہاؤس سے نفرت ہے یہ آل اولاد سے نفرت ہے ہم تو آخرت کی طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں حضرت حمزہ ہمارا انتظار کروا رہے ہیں حضرت عثمان غنی ہمارا انتظار کروا رہے ہیں وہ حضرت سیدنا سید الانبیاء ابراہیم کی صلاحت السلام خانے پر آسمان دنیا میں بیت المامور کے بعد ہمارا انتظار کروا رہے ہیں مسلمان قوم سے کفر سے ڈر رہا ہے قوم سے شرک سے گھبرا رہا ہے اس لیے کہ ایمان تیرے پاس نہیں ہے اللہ سے تیرا رشتہ نہیں ہے نبی سے تیرا تعلق نہیں ہے مسلمان ابو ابو جہل کو وہ جانتا ہے کہ معاذ اور معاوض دو کم سن بچوں نے اس کا خاتمہ کر دیا اللہ اگر چاہتا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یہ تاریخ بتا کر اللہ نے بتایا ون تم ان کن تم اگر تم ایمان مضبوط ہو اگر اللہ سے رشتہ مضبوط ہو اگر نبی سے رشتہ مضبوط ہو اگر کابل سے رشتہ مضبوط ہو اگر تمہارا نبی کے روزے سے اور گنگت خطرہ سے رشتہ مضبوط ہو تم سر بلند رہو گے دنیا کی کوئی طاقت طاقت تمہیں نیچا نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی مسلمانوں کلیما رکھ کر اپنے آپ کو کمزور سمجھے قرآن رکھ کر اپنے آپ کو کمزور سمجھے نبی کی طاقت سنتوں کی طاقت رکھ کر اپنے آپ کو کمزور سمجھے کیا آپ نہیں جانتے کہ دو صحابہ ایک ایران کے بادشاہ کے دربار میں گئے کھانا کھا رہے تھے کھانا کھاتے ہوئے ایک صحابی کے ہاتھ سے لکما نیچے گر گیا تو وہ اٹھا کر اس لقمے کو اٹھانا چاہا تو دوسرے صحابی نے کونی ماری کوہنی ماری اور ہاتھ مارا اشارہ کیا کہ یہ بادشاہوں کے دربار کے ادب کے خلاف ہے اور ان کے سماج کے کلچر کے خلاف ہے اس وقت ایک تاریخی جملہ وہ صحابی نے رشاد فرمایا آج رکو لی سنتا حبیبی لہا الا کا کہ میں میرے محبوب کے طریقے کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کی وجہ سے نبی کی سنت کے سامنے قیصر و کسرا کا دربار حماقت کا نظر آتا ہے نبی کی سنت کی طاقت کے سامنے دنیا طاقت دنیا اور آسمان کی طاقتیں ہی نظر آتی ہیں کیا میرے حبیب آخا عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا لا لا تقوم تقوم الارض اللہ اللہ کہ ایک اللہ کہنے والا بھی ایک مومن بھی ایک مسلمان بھی دنیا میں ایک مرتبہ اللہ جس دن کہنے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس دن قیامت کو بپا نہیں کریں گے تیرے منہ سے نکلنے والا یہ اللہ کا بول اتنا قیمتی ہے کہ حضرت اسرافی علیہ السلاط والسلام کی سوکھ کی آواز کو یہ خاموش کر دیتا ہے یہ قیامت کے جھٹکے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ مغرب سے نکلنے والے سورج کو یہ واپس کر دیتا ہے مسلمان ولا تہین غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں کیا تو نہیں جانتا کہ عبداللہ ابن ہو ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا آپ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا اللہ کافروں کو وہ سزا نہیں دیتے اللہ مشرکوں کو وہ سزا نہیں دیتے اے دوہری چال چلنے والے مسلمان نام کچھ اور کام کچھ اور ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور اور ووٹ کچھ اور لیبل کچھ اور اور اندر کی چیز کچھ اور مسلمان سے معاملات کر کر دیکھو مسلمان کو قرض دے کر دیکھو مسلمانوں کی شادی بیاہ میں جا کر ایمان اور اسلام کی جھڑپ دیکھو مسلمانوں کے عورتوں کے جسم پر حیا دیکھو شرم دیکھو مسلمانوں کے گھروں کے اندر ناچ گانا دیکھو کیا پتا لگتا ہے سب سے خطرناک عذاب اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یہ دوہری چال چلنے والے میلاد کے جلسے میں آئے مسلمان اصلاح معاشرہ کے جلسے میں آئے مسلمان شب برات میں گئے حسن بصری عورت کے پاس گئے عورت رابیہ بصریہ اور حج میں گئے معلوم ہوا کہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ اور وقت کے امام غزالی اور آئے کاروبار کے اندر بیٹھے آئے سیاسی میدان کے اندر آئے آئے دنیا کے میدان کے اندر آئے آئے معاملات کے اندر آئے تو کافروں کو بھی ہرا دے یہود و نصارہ کو بھی شکست دے دے اور بے شرمی کے اندر آئے فلم میں کام کرنے والیاں زانیاں اور رنگیوں کو شکست دے دے مسلمان یہ دوہری چال زیادہ دن کام آنے کی نہیں یہ کس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو تو دھوکہ دے دے گا کیا تو سمجھتا ہے نبی کو تو دھوکہ دے دے گا نہیں ساری دنیا کو تو دھوکہ دے سکتا ہے ساری دنیا کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے میرے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا میرے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتا میرے اللہ نے کلام پاک کے پہلے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر اشاعت فرمایا مَن يَقُولُ کو کچھ لوگ ہوں گے قربانی کے اندر مقابلہ کر کر میں نے پچاس ہزار کا بکرا کاٹا میں نے ایک لاکھ کی گائے کاٹی میں نے پچھلی مرتبہ سات اونٹ کاٹے اس مرتبہ ہم نے بیس اونٹ کاٹے میرے بیس عمرے میرے اتنے حج میں نے اتنے مدرسوں کو تعمیر کیا اور میں رات میں اتنے وقت میں اٹھتا ہوں میرے پیشانی کے اندر نماز کا گھٹتا کیا ہے تیری حقیقت کیا ہے تیری اندرونی زندگی لگی ان اللہ لا ينظر الى اعمالكم ولا الى الى بل ينظر و الى نياتكم اللہ پوسٹ مارٹم کر کر اندرونی حقیقت کو جاننے والا ہے دنیا کے ڈاکٹر اور دنیا کے سارجن اگر پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں تو میرا اللہ نہیں کر سکتا نہیں ولا ولكن ولا کی انال اللہ موٹے موٹے بکروں سے مروب ہونے والا نہیں بڑے بڑے اونٹوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہونے والا نہیں اللہ تمہاری دلوں کی حالت کو دیکھنے والا ہے مسجدوں کے مینار اور گنبدوں کو دیکھ کر اور مسجد کے اندر سنگ مربر کو دیکھ کر اللہ دھوکے میں آنے والا نہیں وہ مینا سیم کو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے مسجد کو تعمیر کیا ہم نے اتنے حج کیے ہم غریبوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں ہم فلاں کرتے ہیں اگر قاسم نامکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہم بریلوی مسلک میں داخل ہو کر کہتے کہ دیوبندی مسئلہ غلط ہے امام احمد رضا خان کہتے تو ہم دیوبند میں جا کر کہتے کہ بریلوی مسئلہ غلط غلط ہے اگر نظام الدین مرکز میں کہتے تو ابو مودودی کے دامن میں جا کر کہتے کہ تبلیغی جماعت غلط ہے اگر تفیب القرآن کے اندر لکھا جاتا تو نظام الدین میں پناہ لے لیتے کہاں پناہ لو گے داڑھی مڑو کہاں پناہ لو گے عورتوں کو رنڈیوں کی طرح پھرانے والوں کہاں پناہ گے سوت کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والوں کہاں لو گے رشوت کھا کر جسم کے اندر جہنم کا لہو اور پیپ کو پانے والوں اور کہاں بنا لو گے علماء کرام کی پگڑیاں اچھالنے والوں کہاں بنا لو گے اولیاء کی توہین کرنے والوں یہ تو متفقہ فیصلہ ہے کہاں بنا لو گے بے نمازیوں کہاں بنا لو یہ ہو و نسرا کے رسوم اور رواج کو اپنانے والوں کہاں بنا لو گے من تشبہ قومی فہوا منتشدوں کا نمونہ بننے والوں کہیں تمہیں کوئی بنا نہیں نہ نظام الدین کے اندر نہ بریلی کے اندر نہ دیوبند کے کے اندر نہ تقیم القرآن میں نہ ام العلیٰ حدوری میں تمہیں پناہ ملے گی کہاں ملے گی میرے رب نے کہا ان الدرک الاسفلی اسفلی النار کافر کو وہ عذاب نہیں مشرق کو وہ عذاب نہیں عبداللہ ابن سبا کو وہ عذاب نہیں عبداللہ ابن وبئی ابن سلول کے اوپر وہ قہر نہیں وہ منافقوں کو جو دیا جاتا ہے دوہری چال چلنے والوں کو دیا جاتا ہے میری ماں پتےجا نام رکھ کر تجھے اسلام کو رسوا کر کر کیا ملتا ہے میری ماں سمیا نام رکھ کر اسلام کو رسوا کرنے سے تجھے کیا ملتا ہے تو بے حیا بن کر بے شرمی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ جاتی ہے یہ زمین تجھ پر لانت کرتی ہے یہ فرشتے تجھ پر لانت کرتے ہیں یہ آسمان تجھ پر لانت کرتا ہے بات نے کتابوں کے اندر لکھا ہے میری ماں جب تو بے پردہ چلتی ہے بے حیائی کے ساتھ جسم نمایاں ہوتا ہے اور زنا کے تیر یہ نوجوان شہوت پرست کتے جب تیرے جسم پر ڈالتے ہیں جب تو چلتی ہے تو تجھے کوئی ماں بنا کر دیکھتا نہیں تجھے کوئی بیٹی بنا کر دیکھتا نہیں کوئی تجھے بہن بنا کر دیکھتا نہیں دنیا کا ہر شہوت پرست کتا وہ داڑھی رکھنے والا ہو یہ داڑھی مڈا ہو وہ نمازی ہو وہ بے نمازی ہو وہ دیوبندی ہو بریلی ہو میری ماں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جب حدیث نے یہ بات کہہ دی کہ ایک ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان آگ کو لگاتا ہے میری ماں پر یہ شہوت کتے زنا کے تیر برساتے ہیں جس کو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر جو عورت غیر محرم پر پڑتی ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے میری ماں اگر تو بے پردگی کے ساتھ نکل کر واپس اپنے گھر آتی ہے بعض ہمارے اولیاب اختال نے بزرگان دین نے کہا کہ کچھ پر غسل جنابت ضروری ہے اس لیے کہ شوہر ملتا ہے تو ایک مرتبہ ایک مرد ملتا ہے کچھ کو چمار نے دیکھا کچھ کو بھنگی نے دیکھا کچھ کو پیشاب کرنے والے نے اپنے ہاتھ کے اندر عزو پکڑ کر دیکھا کچھ کو مشرق نے دیکھا کچھ کو مسلمان نے دیکھا تیرا جسم چھلی ہو گیا شیطان کے تیروں سے مرد ملاقات کرتا ہے ایک مرتبہ ملاقات کرتا ہے تو غسل جنابت ضروری ہو جاتا ہے ہزاروں حرامی ہزاروں رنگ ہزاروں زانی کچھ پر زنا اللہ کے تیر برسا رہے ہیں میری ماں شریعت نے تیرے ساتھ وہ معاملہ کیا تھا کہ تیری موت کے بعد اور تیرے مرنے کے بعد اگر تیرے جسم سے بال جدا ہو جائے تیرے جسم سے ناخن الگ ہو جائے فقہ نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اسے بھی غیر محرم ہاتھ نہیں لگا سکتا مرنے کے بعد تیرے جسم سے الگ ہونے والے ناخن کے پردے کا جس شریعت میں حکم دیا گیا ہو میری ماں جس شریعت متحرہ کے اندر موت کے بعد تیرے جسم سے نکلنے والے بال کے پردے کا حکم دیا گیا ہو آج ان رنڈیوں کو دیکھ کر ان حرام دادیوں کو دیکھ کر آج تو نقالی کر رہی ہے آج ان کے نقش قدم پر چل کر حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی حیا کا ان کی شرم کا حضرت خدیجت جت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت عفت اور آبرو کا تو مذاق اڑا رہی ہے یہ زندگی یوں بھی گزر جائے گی یہ زندگی یوں بھی گزر جائے گی لیکن میرے آقا کائنات کے مولا جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج جس چہرے کو چاند سے حسین بنانے کے لیے تو بیوٹی پارلر جاتی ہے میک اپ کرتی ہے کاسمیٹک چیزوں کو استعمال کرتی ہے میری ماں تحفظ سے تیرے چہرے میں نور آئے گا وضو سے تیرے چہرے میں روشنی آئے گی شوہر کی خدمت سے تیرے جسم کے اندر صحت ملے گی ان رنڈیوں کے نقش قدم پر چلنے سے تجھے کچھ حاصل نہیں تیرے چہرے پر لانت آئے گی تیرے جسم میں بیماریاں آئیں گی اور میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا میں جس عورت نے بدکاری کی ہوگی قیامت کے دن اللہ اس کے منہ پر شرمگا پیدا کر دیں گے اور اس شرمگا سے ایسا لاوا نکلے گا کہ اس لاوے کو دیکھ کر اس پیپ کو دیکھ کر اس بدبو کو دیکھ کر یقیناً جو شہر تیرا شوہر جو مجازی خدا تھا جو اولاد تیری تیرے سامنے اپنے پلکوں کو بچھایا کرتا تھا اپنے دل کو بچھایا کرتا تھا میری ماں یہ زمین آسمان کی طرف جا سکتی ہے یہ آسمان پیرے تلے آ سکتا ہے یہ سمندر میں آگ لگ سکتی ہے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں کتے کا بچہ انسان پیدا کر سکتا ہے انسان کتے کے پلے کو جنم دے سکتا ہے میری ماں نائیو سب کچھ ممکن ہے میرے آقا جھوٹ کہیں میرے آقا کی نبی غلط ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا مان لے سائنس نے ہزاروں فارمولے دیے وہ جھوٹے ہو گئے دنیا والوں نے ہزاروں رستے بتائے وہ جھوٹے ہو گئے ایک باپ کے نسخے سے دنیا میں کوئی وہ پیدا ہوا ہو جو اسلام کی طرف انگلیاں اٹھانے والا قرآن کی طرف انگلیاں اٹھانے والا میرے محبوب کی طرف انگلیاں اٹھانے والا آخا کا کوئی فارمولا مشواس کا فارمولا سرمے کا فارمولا لباس کا فارمولا اور سفید کپڑا پسند کرنے کا فارمولا عورتوں کے لیے پردے کا فارمولا عورتوں کے لیے بال نہ کٹوانے کا فارمولا ایک فارمولا فیل ہوا ہو بتاؤ سب کچھ میں زمین و آسمان کے خزانے اس کے نام لکھنے کے لیے تیار ہوں آج سائنس کچھ کہتی ہے آئندہ سائنسدان کچھ کہیں گے یہ کہتے رہتے ہیں بکتے رہتے ہیں کلام پاک کا ایک حق اور جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا کوئی حصہ غلط ثابت ہوا ہو میری ماں تجھے کیا ملتا ہے منہ پر شرم کا لٹکا کر میری ماں تجھے کیا ملتا ہے رنڈیوں کی نقالی کر کر ماں آج دنیا آس لگائے بیٹھی ہے تو اولاد پیدا کر رہی ہے لیکن وہ اولاد نہیں وہ اولاد گرو کی غلام ہے وہ اولاد دولت کی پجاری ہے وہ اولاد مال کی پجاری ہے وہ اولاد کارخانے کی پجاری ہے وہ اولاد قانون کی شکل میں وہ اولاد فرون کی شکل میں وہ اولاد شداد کی شکل میں وہ اولاد منافقوں یہود و نشارہ کی شکل میں آ رہی ہے ماں میری ماں ایک قاسم نانوتوی کی آج امت انتظار کر رہی ہے آج امت تیری کوت کی طرف دیکھ کر ایک اشرف علی خانوی کا انتظار کر رہی ہے میری ماں ایک رشید رشید احمد گنگوئی اور ایک حسین احمد بدنی تیری کوپ کی طرف دیکھ کر انتظار کر رہی ہے میری ماں آج فرون بہت ہے میری ماں موسا کی خصلت والا کوئی نہیں ہے آج ابو جہل بہت ہے میری ماں ماض اور موبس کی خصلت والے بچے نہیں ہیں میری ماں تو فرید الدین گن شکر کو پیدا کیا تو نے قاسم بھی کو پیدا کیا تو نے نظام الدین اولیاء کو پیدا کیا تجھ نے خواجہ میری کو پیدا کیا تو نے امام بخاری کو جرم دیا تو نے چار اماموں کو پیدا کیا میری ماں پیغمبروں کو جنم تو نے دیا اولیاء کو جنم تو نے دیا اختاب کو جنم تو نے دیا ابدال کو جنم تو نے دیا میری ماں جب سے تو نے قرآن کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے حدیث کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے میری ماں اب ابدال افتاب پیدا ہونا کم ہو چکے ہیں آج اسلام مسلمانوں کے دشمن تیری کوک سے پیدا ہو رہے ہیں داڑیوں کا ٹھٹا کرنے والے نبی کی سنتوں کا ٹھٹا کرنے والے مسواک کا مذاق اڑانے والے تصویر کا مذاق اڑانے والے اور دین اسلام کا مذاق اڑانے والے آج تیری کوک سے پیدا ہو رہے ہیں میری ماں جب تیری کوک سے امام بخاری پیدا ہوئے تھے اور نابینا پیدا ہوئے تھے تو اس وقت تو نے کیا کیا کون سے مجاور کے پاس تو گئی تھی کون سے جادوگر کے پاس تو گئی تھی کون سے عامل کے پاس گئی تھی آج عاملوں کا کاروبار خود سے زندہ ہے آج مجاوروں کا کاروبار خود سے زندہ ہے آج خبر پرستی کا کاروبار خود سے زندہ ہے میری ماں توحید کے نقمے کو بلند کرنے والی محدثوں کو جنم دینے والی کیا ہو گیا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے بات تجھے کس طرف تو چلی گئی میں تجھے کہاں ڈھونڈوں میں تجھے قلبوں میں ڈھونڈوں میں تجھے ڈانس کے اڈے میں ڈھونڈوں میں تجھے فواہش کے اڈے میں ڈھونڈوں میں تجھے گانے بجانے کی جگہ ڈھونڈوں میری ماں کو کل سدوں میں ملتی تھی کل تو مسلح میں ملتی تھی کل تو حدیث سنایا کرتی تھی کل تو روایتیں سنایا کرتی تھی کل تو قوم کو مسائل بیان کیا کرتی تھی آج میں کہاں ڈھونڈوں میری ماں میں تجھے کہا ڈھونڈوں کیا تم وہ نہیں تھی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب نابینا پیدا ہوئے اور اندھے پیدا ہوئے کیا مجاور نہیں تھے کیا قبریں نہیں تھی اس وقت کیا اس وقت اولیاء امبیا علیہ السلاط وسلام کے مزارات مقدسہ نہیں تھے سب کچھ تھے میری ماں لیکن تیرے پاس وہ طاقت تھی تیرے پاس وہ قوت تھی جس طاقت کا جوہر تو نے دنیا کو دکھایا اور جس قوت اور توحید کے طاقت تاثیر کو تو نے دنیا کو دکھا کر تو نے مصول کر دیا حیرت زدہ کر دیا تو کسی تعویذ گنڈے والے کے پاس گئی نہیں تو جادو والے کے پاس گئی نہیں تو تاگا بننے کے لیے نہیں گئی تو تالا لگانے کے لیے نہیں گئی تو اجمیر شریف نہیں گئی تو نظام الدین اولیاء کے مزار کو نہیں گئی تو اللہ سے مانگنے والی تھی جب اللہ سے مانگنے والی تھی نتیجہ یہ نکلا کہ مسلح تو نے بچھایا اور دو رکعت تو نے سلات الحاجت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ اس بچے کی بینائی لوٹ جائے اسے بصیرت اور بسارت مل جائے میں تیرے دین کا خادم بناؤں گی میں تیرے دین کا دائی بناؤں گی اے زمین تو گواہ ہے اے آسمان تو گواہ ہے میرے رب کی و جلالت کی قسم یہ کہہ سکتے ہیں تو کہیں گے کہ ابھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والد محترمہ کے ہاتھ دعا سے منہ پر دوبارہ واپس نہیں گئے تھے اور لوٹ کر نیچے نہیں آئے تھے میری ماں تو نے توحید کا وہ کرشمہ اور طاقت دکھائی کہ تیرے بیٹے کی بینائی واپس آ گئی آج مسائل میں اختلاف ہے آج نماز کی جزیات میں اختلاف ہے آج حج کے ارکان میں اختلاف اختلاف ہے لیکن میری ماں تو نے ایک ایسے بیٹے کو جنم دیا اور تو نے وعدے کو ایسا پورا کیا کہ اصح الکتاب عبادہ کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری کہ تیری دعا کے نتیجے میں جو دائی پیدا ہوا جو محدث پیدا ہوا جو امام بخاری پیدا ہوا آج مشرق والے آج مغرب والے آج شمال والے آج جنوب والے آج ہنفی آج شافی آج بریلی آج دیوبندی آج تبلیغی آج سنی اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے اندر امام بخاری کی کتاب صحیح ترین کتاب ہے اے ماں تو وہ ہے جس نے محدثوں کو پیدا کیا افتاب کو پیدا کیا ابدال کو پیدا کیا شہدا کو پیدا کیا مجاہدوں کو پیدا کیا غازیوں کو پیدا کیا آج ماں کس کے پیچھے تو پڑ گئی ہے کیا تو نہیں جانتی کہ تیرے تربیت کے نتیجے میں حضرت فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کو ولایت کا مقام ملا قطبیت کا مقام ملا کہ ان کی تو نے یہ تربیت کی تھی آج ماں اپنے بچے کو چوہے سے ڈراتی ہے بلی سے ڈراتی ہے بوڑھوں سے ڈراتی ہے شیطان سے ڈراتی ہے میری ماں جب سے تو نے اپنی اولاد کو آخرت سے ڈرانا چھوڑ دیا قبر سے ڈرانا چھوڑ دیا جہنم سے ڈرانا چھوڑ دیا آج بچے بزدل پیدا ہو رہے ہیں آج نامردے پیدا ہو رہے ہیں رہے ہیں ایک پولیس کے جوتے کی تھاپ سے ڈر رہے ہیں ایک پولیس کے ڈنڈے سے ایک قانون کی چھوٹی پکڑ سے میری ماں ایسے ناہنجار اور بزدل بچے پیدا ہو رہے ہیں کل ایسی اولادوں کو تو نے جنم دیا کھولتی ہوئی کڑائی میں گئے لیکن اپنی بات کو انہوں نے نہیں بدلا ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے لیکن استقامت کا پہاڑ بنے رہے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کو ہاتھ پیر باندھ کر انہیں دھواں دیا گیا اور انہیں مارنے کی دھمکی دی گئی تم نے ایسے بچوں کو جنم دیا جو استحامت کا پہاڑ بنے رہے ماں اور موبس جیسے بچوں کو تو نے جنم دیا آج تو کس چیز سے ڈرا دے رہی ہے کون سی تعلیم تو دینا چاہتی ہے حسین بچہ پیدا ہوا ماں سے پوچھو انجینئر بنائیں گے ڈاکٹر بنائیں گے سافٹ ویئر انجینئر بنائیں گے امریکہ بھیجیں گے وہاں کے جھوٹے برتن دھلانے کے لیے وہاں کے کتوں کو نہلانے کے لیے برطانیہ بھیجیں گے وہاں کے سوروں کے سروں پر شیمپو ڈالنے کے لیے اندھا بچہ پیدا ہوا معذور بچہ پیدا ہوا تو پوچھو مسلمانوں سے دین کا دائی پیدا کریں گے قربانی تو معذور جانور کی بھی قبول نہیں اور تم نے ایمان کے لیے اسلام کے لیے آخرت کے لیے مدارس کے لیے کون سا حصہ تم نے دے رکھا ہے تم کیا سمجھتے ہو دین کو تم کیا سمجھتے ہو مدارس کو تم نے وہ تربیت کی تھی کہ اگر بیٹا دو رکعت نماز پڑھو گے مسلح کے نیچے سے تمہیں شکر بہت پسند تھی حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو تم دو رکعت نماز پڑھو گے اللہ سے مانگو گے اللہ سے مانگو گے اللہ سے مانگنا سکھایا تھا توحید کو سکھایا تھا نماز کو سکھایا تھا میری ماں تم نے اگر تم پڑھو گے تو ماں مسلح کے نیچے شکر کو رکھ دیا کرتی تھی ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ کہیں مصروف ہو گئی اور جب آنے میں تاخیر ہو گئی پسینے میں شرابور ہو گئی سے قوف زدہ ہو گئی کہ خدا جانے آج میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا میرا راز کھل جائے گا اے اللہ تو مجھے ذلیل کر دینا تو مجھے رسوا کر دینا اے اللہ میں نے تیرے اس جو ہے بندے کی جو تربیت کی میرے بیٹے کی جو تربیت کی اے اللہ آخرت کو سدھارنے کے لیے تقوی پیدا کرنے کے لیے نبحث کی محبت اور عظمت کو پیدا کرنے کے لیے کیا چنانچہ ماں جب آئی گھبراتی ہوئی سوچ کر کے آج میرا راز کھل جائے گا میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا حضرت فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ حزب معمول انہوں نے نماز پڑھی اور مسلح اٹھایا تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے شکر کو کھائی ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا اور ڈر رہی تھی اور کون سدا تھی کہ ابھی فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کہیں گے کہ ماں آج جو ہے کچھ نہیں ملا میرے رب نے شکر نہیں دی میرے رب نے مجھے میٹھا نہیں دیا لیکن قربان جائے ماں تیری تربیت کے انداز پر ماں تیرے اعمال اور تیرے کرشموں پر قربان جائے اللہ کی مدد آتی تھی اللہ کی نصرت آتی تھی آج تو اپنے شوہر کے منہ پر تالا لگانا چاہتی ہے غیروں کے پاس جاتی ہے ساس اور قسر کے منہ کو منہ پر تالا لگانا چاہتی ہے غیروں کا طواف کرتی ہے غیروں کا سجدہ کرتی ہے غیروں تو غیروں کے منتیں اور سماجتیں کیا کرتی ہے ماں تو وہی تھی کہ اس بیٹے نے کہا کہ اما جان آج آپ نے کون سی اللہ نے ایسی شکر دی ایسی شکر دی اب تک میں نے ایسا مزہ نہیں چکا شاید موت تک مجھے ایسا ذائقہ نہیں ملے گا تیری لاٹ کو اللہ نے رکھ لیا تھا تیرے کرتوت کے لاج کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ لیا تھا میری ماں تیری شرم وہ تھی تیری حیا وہ تھی اور مسلمانوں نوجوانوں آج کتنے بے قلتیں ہو گئے ہو بے شرمے ہو گئے ہو ایک عالم داڑھی والا جاتا ہے اور اپنی بیگم کو بے پردہ لے کر جاتے ہیں تو فوراً اپنی بیگم کو کوہنی مارتے ہو اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہو کہ صاحب اپنے منہ اپنی بیگم کو کہتے ہو کہ برقع جو ہے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لے اپنے چہرے پر جو ہے پردہ کر لے اپنے جسم کو چھپا لے بھاگ کر گھر کے اندر چلی جائے اور کمرے کے اندر چلی جائے یہ تو تم جو ہے اپنی بیگم کو کہتے ہو اگر کوئی داڑھی والا آئے اور اگر کوئی اللہ کا ولی آئے اور کوئی پرہیزگار آئے لیکن مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے تمہاری شرم کو کیا ہو گیا ہے سچ فرمایا سربر کو نئی آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فستا بیما شیتا جب تیرا شرم کا جنازہ نکل جائے جب تیری حیا کا جنازہ نکل جائے جب تیری غیرت کا جنازہ نکل جائے فستا بیما شیتا داڑھی والے کو دیکھ کر عورت کو پردہ کرانے والے متقی کو دیکھ کر پرہزگار کو دیکھ کر عورت کو پردہ کرانے والے تیری شرم کو کیا ہو گیا تیری غیرت کو کیا ہو گیا کون سا گھر ہے جو ٹی وی سے خالی ہے ڈش اینٹینا سے خالی ہے اس ٹی وی کے اندر کون متقی آتے ہیں کون ابدال آتے ہیں کون پرہیزگار آتے ہیں اور کون وقت کے اولیا آتے ہیں کیا وہ تیری بیوی کو نہیں دیکھ رہے ہیں کیا تیری بیوی اس حرام زادے کو نہیں دیکھ رہی ہے اس سور کھانے والے کو نہیں دیکھ رہی ہے اس شراب پینے والے کو نہیں دیکھ رہی ہے اس بدکاری دیکھنے والے کو نہیں دیکھ رہی ہے کیا پردہ دو طرف سے نہیں ہے کیا پردہ ٹو وے نہیں ہے کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو ازواج متحرات تھے نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے اور یہ دو ہماری مائیں جنہوں نے پردہ نہیں کیا تو آخا نے کیا نہیں فرمایا تھا افا امیا وانی انتما کیا تم جو ہے دونوں اندھی ہو چکی ہو کیا تم ان دونوں کو کیا تم دونوں ان جو ہے صحابی کو دیکھنے والی نہیں ہو انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ مرد کا عورتوں کو دیکھنا حرام ہے لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مرد کا عورتوں کو دیکھنا حرام ہے عورتوں کا بھی مرد کو غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے آپ کے گھر کے اندر جو ٹی وی ہے اس میں ناچنے والے کو کیا تمہاری عورت نہیں دیکھتی کیا تمہاری ماں نہیں دیکھتی بوسا لیتے ہوئے ہم بستری کرتے ہوئے زنا کرتے ہوئے ڈاکہ ڈالتے ہوئے آخر کیا ہو گیا تمہاری شرم کو آخر کیا ہو گیا تمہاری زیرت کو آخر کیا ہو گیا تمہاری حیا کو سچ فرمایا ازالم تستا ہی فسنا بیما شیتا جب شرم نکل جائے حیا نکل جائے جو چاہے معاملہ کرنا تمہارے اندر شرم وہ تھی تمہارے اندر حیا وہ تھی کہ حضرت عبد الرحمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ آپ سفر سے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کو داخل ہونے کے لیے اوپر کی طرف جا کر پھر نیچے کی طرف ڈاؤن کی طرف ڈھلان کی طرف آنا پڑتا ہے ڈاؤن کی طرف آنا پڑتا ہے تو حضرت عبد الرحمان عبدالرحمان انصاری رضی اللہ تعالان سفر سے جب واپس آئے اور چوٹی کی طرف گئے اور نیچے کی طرف آنے لگے مدینہ طیبہ کے اندر ایک مسلمان خاتون غسل کرنے کے بعد اپنی جھوپڑی کے اندر بیٹھ کر چہرے کو نہیں دیکھا جسم کو نہیں دیکھا میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ ربا کے پردہ پردہ کرنے والی عورتیں نئی پہننے والی ہوگی ہوگی جسم نمایاں ہوگا درزی دیکھ کر ٹائلر دیکھ کر اس کے جسم کے نام کو بتائے گا اس کے سینے کی پیمائش کو بتائے گا اس کے کمر اور پاخانے کی جگہ کی پیمائش کو بتائے گا یہ میرا میرا باپ نہیں میرے اور آپ کے آفات کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کاسیات ان آریات وہ برقع بھی پہنے ہوئی ہوگی وہ چادر بھی ڈالی ہوئی ہوں گی لیکن بے پردہ ہوگی تو چہرہ کھلا ہوگا یا آج ماڈرن شہروں کے اندر ترقی یافتہ شہروں کے اندر ایسا ٹائٹ برقع ہوتا ہے کہ برقع کم نائٹی زیادہ اس میں چمکیاں لگی ہوئی اور اس کے اندر چہرہ کھلا ہوا اور چہرے کے اندر ہوٹ میں سور کی چربی ملی ہوئی اس کے اندر پالش لگی ہوئی نیل پالش لگی ہوئی لالی لپسٹک لگی ہوئی کیا آقا نے سستی فرمایا ربا کاسیات ان آریا کپڑا تو یہ پہنی ہوئی ہے نام کا لیکن آنے جانے والے ہر زانی کو زنا کی دعوت دینے والی ہیں ایسا معاملہ نہیں تھا میرے رب کی قسم ایسا معاملہ نہیں تھا وہ حیا کا زمانہ تھا وہ خیر القرون کرنی کا زمانہ تھا وہ شرم کا زمانہ تھا وہ عصمت کا زمانہ تھا وہ عبت کا زمانہ تھا وہ پاک دامنی کا زمانہ تھا یہ وہ زمانہ تھا کہ گناہ کر کر قوموں کی بخشش کا ذریعہ عورتیں بنا کرتی تھیں ایک خاتون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی اور آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے آج لاکھوں کی تعداد کے اندر عمرہ کرنے والے آج لاکھوں کی تعداد کے اندر احرام پہن کر عرفات کے اندر لگ اللہ اللہ کہنے والوں کی سدائیں آج ہزاروں کی تعداد میں مدارس عربیہ کے فارغین علماء اور مفتیان کرام آج لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے کعبے کے دروازے سے چمٹ کر ملتظم سے چمٹ کر دعائیں مانگنے والے آج حتیم کے اندر اللہ کے کعبے میں داخل ہو کر اللہ سے بھی مانگنے والے آج صفا مروا میں خدا کے دربار میں دامن پھیلانے والے کیا خدا ہم سے اتنا دور بھاگ چکا ہے وہ تو کہتا ہے میرے بندے ایک قدم آ میں دس قدم آنے کے لیے تیار ہوں تو چل کر آ میں دوڑ کر آنے کے لیے تیار ہوں تو دوڑ کر آ میں سینے سے لگا لوں گا اور وہ کہتا ہے وہ سال کا عبادی انی فہمی قریب کہ تو مانگتا ہے میرے قریب ہوتا ہے وہ کہتا ہے زمین کے ذرات کے برابر سمندر کے جھاگ کے برابر آسمان کے ستاروں کے برابر تو گنا لے کر آ میری بخشش کے دریا کو دیکھ میرے مغفرت کو دیکھ اور میرے جو ہے تجھے معاف کرنے کے بہانے کو تو دیکھ وہ یہ کہتا ہے لیکن آج کیا ہو گیا مسلمانوں ہماری دعاؤں کیا ہماری دعاؤں کا کیا ہو گیا ہمارے ختم قرآن کا کیا ہو گیا ہمارے ختم بخاری کا کیا ہو گیا ہمارے حضر اسمت کو بوسا دینے کا کیا ہو گیا ہم نے وہ کون سا کام کر دیا جس سے خدا اتنا روٹ چکا ہے اس نے حضرت وحشی کے مختلف مراحل کے شرائط کو قبول کر کر ایمان کی دعوت دی اور ایمان قبول کرنے کے لیے جس نے مجبور کیا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو جس نے چبایا جسم کے ٹکڑے جس نے کیے مسلح جس نے کیا اور آزاد ہار بنا کر جو گلے کے اندر ڈال کر جس ہندا نے ڈانس کیا تھا ناچا تھا اس کو ہدایت دے سکتا ہے ہم ماں پیٹ سے مسلمان پیدا ہو کر مسلمانوں کا نام لے کر اور آخا کی امت میں پیدا ہو کر آخر ہم نے وہ کیا جرم کر دیا مسلمانوں کہ کعبے میں ہماری صدا ناقابل قبول ہے مینا میں ہماری دعا ناقابل قبول ہے عرفات میں ہماری دعا ناقابل قبول ہے نمی کے روزے کے پاس ہماری دعا ناقابل قبول ہے ایک صاحب سرور کو آخا ایک دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ دعا کیجئے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے آخا نے کہا اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ مغفرت کرنے والا ہے اللہ کی رحمت وسیع ہے جاؤ اللہ توبہ قبول کر لے گا وہ صاحب کہنے لگے نہیں میں نے بہت بڑا گنا کیا ہے آخا نے فرمایا اتنا بڑا تو نہیں کہ وہ زمین سے بڑا ہو اللہ زمین کے ذرات سے بڑھ کر گنا لے کر آؤ اللہ معاف کرنے والا ہے اس نے کہا اس سے بڑا گنا آخا نے فرمایا آسمان کے ستاروں سے تو بڑا گنا نہیں آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر تم گنا لے کر جاؤ میرا اللہ معاف کرنے والا ہے وہ کہنے لگا اس سے بڑا گنا پھر آخا نے فرمایا سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ اگر سمندر کا جھاگ سے بھی زیادہ گنا تم لے کر آؤ میرا میرا اللہ رعوف الرحیم ہے غفور الرحیم ہے اس نے کہا اس سے بھی زیادہ آخا متعدد ہو گئے حیرت زیادہ ہو گئے آخا نے فرمایا آخر تم نے ایسا کون سا گنا کیا تو کہنے لگا میں ایک لڑکی سے محبت کیا کرتا تھا اس لڑکی کا انتقال ہو گیا میں نے اس لڑکی کی حیات کے اندر اس سے جو خواہش تھی اور اس سے جو ناجائز میری مراد تھی میں نہیں پورا کر سکا رات کا سناٹا تھا سورج غروب ہو چکا تھا آبادی محب غفلت میں تھی اور بستروں کے اندر آرام کر رہی تھی میں چپکے سے اپنے بسترے سے اٹھا اور اپنے ہلکے ہلکے قدم اور دھیرے دھیرے قدم اور چپکے سے قدم بڑھاتے ہوئے میں قبرستان کی طرف گیا میں نے محبوبہ کی قبر قبر کو دریافت کیا میں نے محبوبہ کی لاش کو نکالا الیاز بلّہ سم الیاز بلّہ میں نے اس کے ساتھ وہ کام کیا کہ جنگل کا سور بھی کام جائے درندہ بھی کام جائے اے آقا مجھے معاف فرمائیے کہ میں نے اس کے ساتھ بدکاری کر دی اس کا بلاکار کر دیا آقا نے یہ سن کر چہرے انور آگ کا غضب کی وجہ سے غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا انار کے دانوں کی طرح لال ہو گیا چہرے انور آپ نے پھیر لیا وہ مایوس ہو کر جانے لگے جبریل امین آپ آسمان سے آئے اور آنے کے بعد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ جو مایوس جا رہا ہے اس کی روزی کے ذمہ دار تم ہو آپ نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ ہے اس کی زندگی کے اس کی موت کے ان کے سانسوں کے اس کی حیات کے اس کی مماد کے آقا نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ اس کی زندگی اور موت کے مالک نہیں اس کے روزی کے اور اس کی بے روزگاری کے آپ مالک نہیں اس کی صحت اور بیماری کے مالک نہیں آپ کون ہوتے ہیں میرے بندے کو مجھ سے دور کرنے والے میرے عزت و جلالت کی قسم آپ کے پاس آنے سے پہلے میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا تھا وہ اللہ جو اتنا روح رحیم ہو کیا وجہ ہے کہ آج ہمیں اتنا ذلیل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اتنا تباہ ہوتے ہوئے اتنا برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے مسلمانوں یہ دوہری چال سے باز آ جاؤ یہ منافقت سے باز آ جاؤ جب ایمان تھا ہمارا نبی سے محبت تھی ہماری ہمارا گنا قوموں کی بخشش کا ذریعہ تھا میری ماں تیرے اندر وہ طاقت تھی قوت تھی کہ جب تو آخا کے دربار میں گئی اور تو نے کہا تہرنی یا رسول اللہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے مجھ میں مجھ میں گنا ہو گیا میں نا پاک ہو چکی ہوں آخا نے فرمایا کیا ہوا تو تو نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور زنا سرزد ہو گیا اور مجھ پر رجم جاری کیجیے آخا نے چہرے طرف پھیرا تو اس طرف آئی بائیں طرف طرف پھیرا اس آئی سامنے کی طرف آئی پیچھے کی طرف آئی آخا عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر آپ نے فرمایا کیا اس کی وجہ وجہ سے تیرا حمل قرار پایا تو تو نے کہا کہ ہاں حمل قرار پایا فرمایا کہ اس کا کیا قصور بچہ پیدا ہونے کے بعد آ جانا تاریخ جانتی ہے روایت شاہد ہے کہ ہر دن تو یہ اللہ کے دربار میں دعا کر رہی تھی اے رب کائنات اس بچے کی پیدائش تک اور اس سے زمین میں آقا کے ہاتھوں رجم قائم ہونے تک مجھے موت نہ دینا اے زندگی کے مالک اے موت کے مالک میری ماں گناہ کرنے کے بعد تجھ میں یہ خوف تھا گناہ کرنے کے بعد تجھ میں یہ تھا تھا آج سور کی چربی ملی ہوئی لالی لپسٹک لگا کر نیل پالش لگا کر اپنے شوہر کو غلام بنا کر اس کے مال میں قیانت کر کر اولاد کو عیسائیت کے راستے پر چلا کر یہودی بنا کر کر غیروں کے طور طریقے اپنا تجھے کب کبھی کیوں نہیں تاری ہوتی الم المیا اللہ کیا اللہ کا اللہ کی آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی کیا نبی کی روایتیں ابھی نازل نہیں ہوئی کم نذیر کیا تیرے پاس ڈرانے والا نہیں آیا کیا جہنم کی باتیں نوجوان تجھ تک نہیں پہنچی کیا قبر کی باتیں تجھ تک نہیں پہنچی کیا آخرت کی باتیں تجھ تک نہیں پہنچی کیا میزان کی باتیں تجھ تک نہیں پہنچی یہ داڑھی مڑے ہوئے چہرے کے ساتھ کیا نبی کے ہاتھوں عوضے کا پانی لے سکتا ہے ذرا غور کر کر دیکھ ذرا تصور کر کر دیکھ ہمارے علماء نے فرمایا کہ قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر جب سوال کریں گے بندہ گھبرا جاتا ہے بعض علماء نے فرمایا من رجل بوئی فیس کون آدمی تمہارے درمیان پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی ہے مبارک خبروں میں آتی ہے بعض علماء کا بیان ہے لیکن داڑھی بڑا چہرہ جس کو آقا نے زندگی میں دیکھ کر عیسائی بادشاہ کے نمائندے کے چہرے کو امباسڈر کے چہرے کو دیکھ کر چہرے اکبر کو پھیر لیا تو اس نمائندے نے کہا میں آپ کا مہمان اور آپ میری توہین کرتے ہیں آپ کی تعلیمات تو مہمان کا اکرام سکھاتی ہے آخا نے فرمایا کہ رب کی تخلیق کے اندر رب کی خلقت کو جس نے بگاڑا میرا رب اس چہرے کو پسند نہیں کرتا میرا رب جس چہرے کو تھوک کر دیکھنا پسند نہیں کرتا تو اس کا بندہ اور اس کے محبوب اور اس کے پیغمبر بھی اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے تو اس نے کہا میرے بادشاہ کا یہی حکم ہے تو نے فرمایا احکم الحاکمین کا یہی حکم ہے تو دنیا میں اگر تم مر جاتا میرے آقا تیری نماز جنازہ نہ پڑھاتے اگر دنیا میں تو میرے آقا کے سامنے جاتا آقا حیات ہوتے میرے آقا تیرے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے اے داری منڈے امریکہ نے تجھے آواز دے دیا تجھے اسرائیل نے روپیہ دے دیا تجھے ہندوستان کے فرقہ پرست تنظیموں نے تجھے انعام اور میڈل دے دیا کیا ملا تجھے نبی کے چہرے سے بغاوت کر کر آقا کیا قبر مبارک تیری قبر میں آئیں گے شبی ہے مبارک لے کر اور ساری دنیا سے مایوس ہو کر جب آقا جو ہے شفاعت کا پروانہ دیکھ رہے ہوں گے دے رہے ہوں گے تیری ماں تجھ سے انکار کر دے گی تیرا باپ تجھے چھوڑ دے گا تیری وہ جورو جس کی غلامی کرنے کے لیے تیری وہ اولاد جس کا پیشاب چاٹ کر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جس کی غلامی کا توق جس تو نے اپنے گلے کے اندر ڈالا ہوا تھا یوم یومر کی لکھ کر رکھ لے یہ تیری ماں یہ تیرے باپ یہ تیری اولاد یہ کچھ کام نہیں آنے کے یہ کچھ کام نہیں آنے کے آخا کی غلامی کا توق گلے میں ڈال لے آخا کے چہرے کو اپنا لے آخا کی تہذیب کو اپنا لے آخا کے کلچر کو اپنا لے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جب تیری ماں انکار کر دے گی تیرا باپ انکار کر دے گا تیرے نام اعمال میں ایک سبحان اللہ کی کمی ہوگی اس کو بھی اپنی اولاد کے پاس جائے گا اور کہے گا اولاد ایک سبحان اللہ کی نیکی دے دو ماں کے پاس جائے گا ماں رات میں سر کا درد ہوتا تھا تو مچل جاتی تھی تڑپ جاتی تھی میری ماں ایک سبحان اللہ کی نیکی دے دے باپ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ میری جو ہے کالج میں ایڈمیشن کے لیے اور نوکری سرکاری دلانے کے لیے سرے بازار تم رسوا ہو گئے تھے زلیل ہو گئے تھے پلسداروں نے تمہیں جوتا مارا تھا تمہیں گالیاں دی تھی آج ایک سبحان اللہ دے دو میں تجھے رب کا واسطہ دے کر کعبے کے خلاف کا حرمت کا واسطہ دے کر کلام پاک کے پاروں کا واسطہ دے کر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے خون کا واسطہ دے کر اور بہت کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید دندان مبارک کا واسطہ دے کر آپ کی شہید حضرت بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واسطہ دے کر حضرت کے کلیجے کے چبائے جانے کا واسطہ دے کر ہاتھ جوڑ کر اگر میرے سر پر ہنگامہ ہوتا تیرے قدموں پر رد دیتا اللہ کے لیے توبہ کر لے اللہ کے لیے آجا آجا اللہ کا تعبہ بلا رہا ہے نبی کا روزہ بلا رہا ہے یہ فلم والے تجھے دھوکہ دے دیں گے تیری ماں بیمار ہو جس کی نقالی تو نے کی تھی اس اداکار کو اس خان کو اس لنگو کو اگر تو کہنا کہ مجھے پچاس ہزار کی ضرورت ہے تو جو دو جوتے بھی تجھے نہیں دے گا اس رنڈی کو کہنا کہ میرا گھر کا مالک مالک مکان مجھے گھر سے نکال دیا ہے کرایہ نہ دینے کی وجہ سے مجھے ایک دو کرایہ دے دینا کوئی رنڈی تجھے پنا نہیں دے سکتی سب دھوکے باز ہیں سب مکار ہیں سب ایار ہیں نقلی چیزوں کا ایڈ کر کر کروڑوں روپے لے کر یہ میرا من پسند صابن ہے یہ میرا من پسند شیمپو ہے یہ میری من پسند سواری ہے یہ میرا من پسند آئل ہے یہ میرا من پسند جو ہے ہیئر اسٹائل ہے کوئی کام نہیں آتا کوئی کام نہیں آتا آئیں گے کام میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے آجا آجا مکے کی طرف آجا آجا مدینے کی طرف آجا آجا قرآن کی طرف آجا آجا بخاری کی طرف آ جا یہ سنیما تجھے تباہ کر کے رکھ دے گا یہ ڈرامہ تجھے برباد کر کے رکھ دے گا یہ امریکی تہذیب و تمدن یہ گوروں کے طریقے تیرے آبا اور اجداد کو سبروں کی کھال کے اندر ڈال کر انہی گوروں نے ہمارے اکابرین کو جلایا تھا انہی گوروں نے دلی سے لے کر میرٹ تک درختوں کے اندر ہمارے اکابرین کی لاشوں کو لٹکایا تھا انہی گورے حرام زادوں نے ہمارے اکابرین کو کالے پانی بھیجا تھا انہی گورے حرام زادوں نے ہمارے اکابرین کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کر کر ان کے جسم کے ٹکڑے رکھ کر تشت کے اندر ہمارے ماں اور باپوں کے سامنے پیش کیا تھا انہیں حضرت جعفر خان سری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں سلوک کیا تھا انہیں گوروں نے حضرت قاسم نانتوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف وارنٹ جاری کیا تھا گوروں نے حضرت رشید احمد گنگو ہی رحمت اللہ علیہ جیسے باسفا خان خان کے پیون کو عدالت کے اندر کھینچنے پر مجبور کیا تھا انہیں گوروں نے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی جیسے ولی باسفا کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا تھا آج ان گوروں کی نقالی کر کر تجھے کیا ملے گا سوائے تباہی اور سوائے بربادی کے مان لے میرے دوست مان لے ماں میری مان لے آج مکہ گونج رہا ہے آج حرم گونج رہا ہے آج نبی کا روزہ شکوا کر رہا ہے آج ریاض الجنہ شکوا کر رہا ہے آج مدینے کے مینارے تجھے بلا رہے ہیں اگر سن سکتا ہے تو سن لے یہ تجھے تباہ کر دیں گے یہ تجھے برباد کر دیں گے یہ تجھے و نابود کر دیں گے یہ تجھے دنیا کا بکاری کر دیں گے اے نوجوان دنیا میں ہادی بن کر آیا تھا دنیا میں داتا بن کر آیا تھا دنیا میں سخی بن کر آیا تھا آج تو بھکاری بن گیا آج تو غیروں کے در پر جا کر تہذیب کا بھکاری بن گیا دولت کا بھکاری بن گیا ان کے کتوں کا غسال بن گیا ان کے شراب کے برتنوں کا دھونے والا بن گیا ان کے شراب خانوں کا واچمین بن گیا کن تم خیر امتی اور شراب خانے کا واچمین کن تم خیر کا جاننا تم امتوں وسطا اور ان کے کتوں کے جسم پر شیمپو ڈالنے والا نہیں نہیں آجا میرے آخا تجھے ساتھ دیں گے میرے آخا رو رہے تھے میرے آخا تڑپ رہے تھے میرے آخا مچل رہے تھے اما فرماتی ہیں کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ کی روح مبارک ایسے نکلے گی جیسے پھول کی پنکھڑیوں سے خوشبو نکلتی ہے آخا نے فرمایا کیا صرف یہ میرے ساتھ معاملہ یا بلال کے ساتھ زبیر کے ساتھ عائشہ کے ساتھ سمیہ کے ساتھ اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ معاف کرنا آخا پل پل پر آپ نے یاد کیا پل پل پر یاد کیا اپنی بیٹی اپنے نور نظر اپنے لخت جگر کو پاکوں پر لگا دیا ابا عائشہ فرماتی ہے کائنات میں چاند دیکھ کر شرما جائے جنت کی ہو رہے دیکھ کر شرما جائے اما عائشہ اللہ کے سامنے تین چاند دیکھ لیتی میرے گھر کے اندر چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی اس امت کے خاطر غربت کو برداشت کیا فخر فاقے کو برداشت کیا ایک پرتبا حضرت بی بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت صدے میں تشریف لے گئے اور فرمایا بیٹی کچھ ہو تو کھانے کے لیے دینا آپ نے ایک جو ہے کپڑے سے وہ سیدھا کپڑے سے روٹی کا ٹکڑا نکالا اور آخا کے سامنے رکھا اور جب آخا نے اس لکمے کو اٹھایا رونے لگے ہچکیاں آپ کی بند ہو گئی بی بی فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابا میں ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتی ہوں آپ تو میرے ابا ہی نہیں میرے پیغمبر بھی ہیں میرے رسول بھی ہیں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا آپ ناراض ہو مجھے جنت نہیں مل سکتی آپ ناراض ہو میری دنیا میرے لیے آرام ہے آقا کیوں رو رہے ہیں حلال کا لکما ہے سچا لکما ہے پاکیزہ لکما ہے بیٹی یہ بات نہیں ہے کہ اس کی حرمت اور ہلت کے بارے میں مجھے شبہ اس کی تہارت اور ناپاکی کے بارے میں شبہ بیٹی بات یہ ہے کہ تیرے باپ محمد کے پیٹ پیٹ میں تین دن اور تین رات گزر گئے آج پہلا لقمہ نازل ہو رہا ہے آج پہلا لطفہ چاہ رہا ہے اس جو ہے آپ کے اس فخر و فاقے کا اس بیٹی کا کا واسطہ دے کر مسلمانوں بہت ذلیل ہو گئے بہت رسوا ہو گئے مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں عزت ایمان میں ہے عزت قرآن میں ہے عزت نبی کے راستے میں ہے اگر میں اپنے دل کو پھاڑ کر سمجھا سکتا تو سمجھا دوں گا اگر میں اپنے دماغ کو تمہارے پاس رکھ کر سمجھا سکتا تو میں سمجھا دوں گا کہ آج دنیا والے جو ہمیں گالی دے رہے ہیں ہم نے انہیں قرآن نہیں بتایا ہم نے نبی کے کیریکٹر کو نہیں بتایا ہم نے اما عائشہ کے پردے کو نہیں بتایا ہم خود چلنے والے نہیں تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے ہادی بن کر آئے تھے بھکاری بن گئے ہیں حاتم تاری سخی بن کر عثمان غنی بن کر فاروق و صدیق بن کر ہاں ہم جو ہے عدالت کے پیکر بن کر اور شجاعت کے مجھے بن کر آئے تھے کیا ہو گیا ہے نوجوانوں آج سلیما کے قطاروں میں نظر آ رہے ہو آج غیروں کے آج جو ہے ان امریکی کتوں کے اتر پہننے والے نظر آ رہے ہو اللہ کا واسطہ اللہ کے نبی کا واسطہ مسلمانوں ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی المرین عزت اللہ کے لیے ہے عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے عزت اللہ رسول کو ماننے والوں کے لیے ہے سنیما میں عزت نہیں جاؤ گے نبی کے پاس حوض کوثر کا بھیک مانگنے کے لیے گھوم کے بھیک مانگنے کے لیے سورج ایک نیزے کے برابر سر پر ہوگا نہ ماں کام آئے گی نہ پراپرٹی کام آئے گی نہ لال قلعہ کام آئے گا نہ کا کام آئے گا نہ برطانیہ کام آئے گا نہ خزانے کام آئیں گے ایک آخا ہوں گے جو حوض کوثر کا پانی دیں گے ایک آخا ہوں گے جو شفاعت کا پروانہ دیں گے اللہ کے لیے مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ان بزرگوں کی جوتیوں کا واسطہ دے کر دیکھو ان اماموں کو دیکھ کر تمہیں ترس نہیں آتا ان داڑیوں کو دیکھ کر تمہیں ترس نہیں آتا ان کی زندگیوں کو دیکھ کر تمہیں ترس نہیں آتا ان کی مقدس اور ان کی بابرکت کر زندگیوں کا واسطہ دے کر ہاتھ جوڑ کر میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ صبح کی صبح صادق کی کرن نکلنے سے پہلے اپنے ایمان کی تجدید کر لو یا آمر کھلو کا ولا تب تبھی وہ خود شیطان پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ یا یو آمنو آمد عامد و رسولی ایمان والو قرآن پاک کی اسی آیت کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں کہ مکمل ایمان والے بن جاؤ منافق نہ بنو ہجڑے نہ بنو نہ مرتے نہ بنو یہ نہ کہو کہ دنیاوی چاہیے دین بھی چاہیے دنیاوی چاہیے آخرت بھی چاہیے یہ بھی کرو وہ بھی کرو کیا تم کھانے میں بیٹھ کر کہتے ہو کہ کھانا پاک بھی چاہیے اور پاخانہ بھی چاہیے کیا پیتے ہوئے کہتے ہو کہ پانی بھی چاہیے پیشاب بھی چاہیے کیا کپڑا پہنتے ہوئے کہتے ہو کہ لباس بھی چاہیے اور سور کے کانٹے بھی چاہیے جب لباس میں نہیں چلتا جب مکان میں نہیں چلتا ایک ایک اینٹا پرت پرت کر رکھتے ہو ریتے کے ذرے ذرے کو کہ کہیں نکلی اور کھوٹا مال نہ آ جائے اور عمارت میں لگنے والی کھمبی اور لوہے کو پرت کر ڈالتے ہو تو ایمان کی پرت تمہارے پاس نہیں ہے اسلام کی پرت کلیم طیبہ کی پرت تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر تمہیں کس نے مجبور کر دیا ہے جاؤ ہندوستان کی فرقہ پرست تنظیمیں خوش ہو جائیں گی بال ٹھاکرے خوش ہو جائے گا جاؤ وہ دھرم پسند ہے وہ مذہب پسند ہے اور ان کے طور طریقے پسند ہیں کیوں اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کا کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے ہوئے بنا کر قربانی دے کر احرام پہن کر گھر کے ساخوں میں اور مخمل سے قالین مخمل کے کپڑوں میں اللہ کے قرآن کو چھپا کر دھوکہ دیتے ہو مسلمانوں کچھ نہیں ملے گا مسلمانوں کچھ نہیں ملے گا میرا نبی اس دن یہ کہے گا وقال رسول یا ربی ان نقومی اتخذوا هذا القرآن محجورا آدم انکار پر بھائیں گے نو پر بھائیں گے تیرا خسر انکار کر دے گا جورو کے غلام تیری جورو انکار کر دے گی اولاد کے نوکر تیری اولاد انکار کر دے گی آخر کار آخا کے پاس جائے گا اس داڑھی مڈے چہرے کو دیکھ کر یہ غیروں کا اترن پہننے والے کو دیکھ کر اس جینس پینٹ کو دیکھ کر یہ کان میں بالی کو دیکھ کر یہ ہاتھ کے اندر جو ہے ماڈرن انگوٹھیوں کو دیکھ کر یہ ہاتھ کے اندر زنجیر کو دیکھ کر یہ پیروں کے اندر پازیب کو دیکھ کر یہ غوروں کے غیروں کے دور طریقوں کو دیکھ کر میرے آخا فرمائیں گے وقال رسول یا ربی ان قومی تخدو حادل قرآن آج آئے ہو شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے کوثر کا پانی مانگنے کے لیے نبی ٹکرا دیں گے کون تجھے پناہ دے گا نبی تجھے پانی نہیں دیں گے نبی تجھے شفاعت کا پروانہ نہیں دیں گے کون تجھے شفاعت کا پروانہ دے گا کون تجھے کوثر کا پانی دے گا میرے آخا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سکرات کی حالت میں تھے سکرات کی تکلیف میں تھے اللہ نے فرمایا آپ چاہے پھول کی پنکھڑیوں سے جیسے خوشبو نکلتی ہے آپ کی روح مبارک نکلے گی اس وقت بھی یاد کیا فرمایا اے اللہ کیا قیامت تک آنے والی میری امت کے ساتھ یہی معاملہ اللہ نے کہا نہیں یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے تو آخا نے فرمایا اے اللہ اے اللہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر سکرات کی جو سختی ہوتی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ مجھے دے دے یہ محمد برداشت کر دے گا میری امت کو اس موقع پر قدم اس کے ڈگ آپ محمد اس کو دیکھ نہیں سکتا فرماتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سکرات کی اتنی سختی تھی اس سختی کا واسطہ دے کر باپ جب تڑپتا ہے اسے یاد کر کر تیری رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے وہ رات یاد کر جب تیری ماں ایڑیاں لگڑ لگڑ کر بول تفت بالساق الى ربك کا دین المساق نہ بن کر اس دنیا سے تیری ماں پردہ پروائی تھی وہ موقع یاد کر جب تیرے بیٹے کو بلڈ کینسر ہو کر تڑپ تڑپ کر وہ دنیا میں جان کو چھوڑا تھا میرے آقا یقیناً اس سے زیادہ تڑپے ہوں گے جب اس منظر کو اولاد کے اس موت کے منظر کو ماں باپ کے اس موت کے منظر کو یاد کرتا ہے تو تیری روح کام جاتی ہے میرا بخاری کہتا ہے میرا ترویزی کہتا ہے میرا مسلم کہتا ہے میری سیاح سیاح کی کتابیں کہتے ہیں میری روایتیں نبی کی روایت کہتی ہیں کہ اس وقت تیری ماں کے تڑپنے سے زیادہ میرے آقا تڑپ رہے تھے اس وقت تیرے باپ کے تڑپنے سے زیادہ میرے محبوب تڑپ رہے تھے اس تڑپنے کا واسطہ دے کر کر ہاتھ جوڑ ادب میں کہتا ہوں آ جاؤ کی سلمی کا ایمان کی طرف آ جا کلمی کی طرف آ جا قرآن کی طرف آ جا روزے کی طرف آ جا گمبد قدرا کی طرف آ جا نہیں جہاں تیرے قدم بڑھ رہے ہیں یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں خدا کے قہر کی طرف جا رہے ہیں خدا کے آزاد کی طرف جا رہے ہیں تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں پھر انہوں نے خدا کا کچھ نہیں بگاڑا پھر ان کا انجام تو دیکھ رہا ہے ابو جہل نے نبی کا کچھ نہیں بگاڑا ابو جہل کا انجام تو نے دیکھ لیا تاتاریوں کا انجام تو نے دیکھ لیا رشیا کا انجام تو نے دیکھ لیا مجاہدوں سے برسر پیکار ہونے والوں کا انجام تو نے دیکھ لیا قاتلان حسین کا انجام تو نے دیکھ لیا منافقوں کا انجام تو نے دیکھ لیا کیا دیکھنا تجھے باقی ہے میرے بھائی میری ماں میری بہن امت کی بیٹی امت کی بہن میرے امت کے بھائی اللہ کے لیے آ جا نبی کے اس تڑکنے کو یاد کر میری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے مکھیوں کی بن بناٹ کی طرح کچھ آوازیں آ رہی تھی فرما رہی تھی آپ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا کہ کیا فرماتے ہیں اے تف ہے لانت ہے اسی زندگی پر موت لے داڑھی داڑی زندگی گزارنے سے کتے کی موت بہتر ہے اور بے حیائی کی زندگی گزارنے سے میرے رب کی قسم سور کی زندگی بہتر ہے دین کر زندگی گزارنے سے میرے رب کی قسم حیوانوں کی زندگی بہتر ہے کیوں لہم قلوب اللہ ہونا بھی و لہن آئین اللہ ان سے رونا بھی ہا وہ لہن آزاد اللہ اس میں ہونا بھی دل رکھ کر تجھے دین سمجھ میں نہ کان رکھ کر تجھے خدا کی باتیں سنائی نہ دے آنکھ رکھ کر خدا کی قدرت کا تماشا دکھائی نہ دے دکھائی نہ دے دیوبند بریلوی کے باپ کا فیصلہ نہیں میرے رب کا کلام ہے الائی کا کل انعام انعام کے معنی یہ علماء یہ مفتیان کرام یہ شیخ الحدیث یہ تیرے گجرات کے بڑے بڑے اکابر اساتذہ اور بڑے بڑے اکابر اولیاء صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انعام کے معنی چار پیر والے جانور اگر دین آ کر تجھے دین سمجھ میں نہ آئے ملا کی بات سمجھ میں نہ آئے قرآن کا بشیر و نظیر ہونا تجھے سمجھ میں نہ آئے تجھے مال سمجھ میں آئے دولت سمجھ میں آئے عورت کا حض و نفاذ سمجھ میں آئے بچوں کا پیشاب پاخانہ سمجھ میں آئے ڈرونی اور محبت بھری فلمیں تجھے سمجھ میں آئے سیاست تجھے سمجھ میں آئے امریکہ برطانیہ کا ڈالر اور وہاں کا دینار و دن تجھے سمجھ میں آئے تجھے دین سمجھ میں نہ آئے یہ میں نہیں میرا باپ نہیں اگر میں کہوں تجھے حق ہے کہ جوتا لے کر میرا استقبال کر میرا باپ کہے میرا دادا کہے میرے مرے ہوئے دادا کی خبر پر تو جوتا مارنے کا اختیار رکھتا ہے قرآن کے ساتھ کیا کرے گا یہ قرآن کہتا ہے لہم قلوب اللہ کہاں دل رکھ کر تجھے دین سمجھ میں نہ آئے سمجھ میں نہیں آتی خدا کی قدرت پھولوں کی مسکراہٹ تجھے کیا کہہ رہی ہے سورج کا طلوع غروب تجھے کیا سکھا رہا ہے زمین کا گھومنا تجھے کیا بتا رہا ہے تیرے بیماریاں آنے جانا تیری صحت اور تیری بیماری تیری جوانی تیری طاقت تیری قوت امیروں کا غریب بننا غریبوں کا امیر بننا حاکموں کا بھکاری بننا بھکاریوں کا حاکم بننا اور بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے والوں کا روڈ پر آ جانا روڈ پر رہنے والوں کا بڑی بڑی عمارتوں کا مالک بن جانا فقیر کا کروڑ پتی بن جانا کروڑ پتی کا بھکاری بن جانا یہ کیا قدرت کا تماشا نہیں ہے کیا قدرت کا تماشا نہیں ہے کیا خدا کی طاقت نہیں ہے کیا تیرے پیدا ہونے ہونے کے بعد گنگا جل تجھے پلایا گیا تھا کیا تیرے پیدا ہونے کے بعد تیرے کانوں کے اندر بندے ماترم کہا گیا تھا کیا تیرے پیدا ہونے کے بعد سارا جہاں سے اچھا ہندوستان کہا گیا تھا کیا تیرے پیدا ہونے کے بعد تیرے سیدھے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے تیرے بائیں کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے نہ قانون بڑا نہ دولت بڑی نہ مال بڑا نہ حکومت بڑا نہ زمین بڑی نہ آسمان بڑا نہ انسان بڑا کوئی چیز بڑی بڑی نہیں تیرے دل میں یہ عقیدہ بٹھایا گیا اس کو تو نہ سمجھ سکے میرا رب کا قرآن کہتا ہے الائی کا کل انعام چار پائے والے جانور کتے کے کتنے پیر سور کے کتنے پیر گدھے کے کتنے پیر اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں کتے کو ہڈی ڈالو اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرے اور گھوڑے کو چارہ ڈالو وہ میدان جنگ کے اندر اپنے جسم کے پرت سے اڑا لے گا لیکن مالک کے ساتھ غداری نہیں کرتا اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے تو اپنے مالک کو فراموش کر بیٹھا اپنے رب کو بھلا بیٹھا میرا اللہ کہتا ہے کل انعام بلحم ازل یہ تو چوپائے سور اور کتے سے بھی گئے گزرے پل آدیاتی صبح پل موری آتی خدہ مغیراتی صبح دیکھ میرا اللہ ان جو ہے گھوڑوں کی اور ان کے ٹاپوں کی اور ان کے پیروں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے ان الانسان انسان ربی ہی لکنور کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے بہت دور چلا گیا امریکہ تجھے گمراہ کر دیا فلموں نے تجھے مدینے سے ناطا توڑ دیا ہے مکہ مکرمہ سے ناطا توڑ دیا ہے مدارس سے رشتہ توڑ دیا ہے علماء سے رشتہ توڑ دیا ہے بیٹی جوان ہو خوبصورت ہو حسین ہو صحت مند ہو سافٹ ویئر انجینئر ہو بی کی ہیوی ہو رشتے کی تلاش ہو کوئی ملا کا رشتہ جائے تو پھر اس لڑکی کے باپ کے چہرے کو دیکھنا سبر کے پاخانے کی طرح نظر آئے گا بلال کے نائب فرشتہ جائے اس لڑکی کے باپ کی طرف دیکھ رہا آج تو امریکہ کو گالیاں دیتا ہے اسرائیل کو گالیاں دیتا ہے موجودوں کے ساتھ تیرا سلوک کیا ہے محتمیموں کے ساتھ تیرا سلوک کیا ہے علماء کے ساتھ تیرا سلوک کیا ہے مدارس عربیہ کے طلبا کے ساتھ تیرا سلوک کیا ہے وہ انسان فرشتہ نما جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھ چھ ہزار سو چھیاسٹھ آئے تھے انہوں نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کی ہیں ان کے ساتھ تیرا رویہ کیا ہے ایک جو ہے پیشاب کو ناپنے والے پاخانے کو ناپنے والے مٹی میں زندگی گزارنے والے لوہے میں زندگی گزارنے والے اور پیشاب کی جانچ پڑتال پاخانے کی جانچ پڑتال کرنے والے ان ڈاکٹروں کا مقام ان انجینئروں کا مقام ان سائنسدانوں کا مقام کیا نبی کے جانشینوں کا مقام تیرے پاس کیا ہے مان لے مان لے یہ نبی کے جانشین ہے یہ نبی کے وارث ہیں اور یہ مدارس کی وہ کشتی ہے کہ جس میں بیٹھ کر تو طوفان نو سے نجات پا سکتا ہے اب دنیا پوری تباہی بربادی کے ساتھ تجھے مکے سے توڑنا چاہتی ہے مدینہ طیبہ سے تیرا رشتہ توڑنا چاہتی ہے میرے آقا تیرے لیے تڑپ رہے تھے میرے آقا تیرے لیے مچل رہے تھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں اپنے شیطان کو لے کر آخا کے زبان مبارک رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو آپ فرما رہے تھے رب حبلی امتی اے اللہ میں چلا جاؤں گا میری امت یتیم ہو جائے گی میری امت مظلوم ہو جائے گی میری امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا جو مانگ رہا تھا جو تڑپ رہا تھا جس نے نوازوں کو دے دیا جس نے اپنی جوان اولاد کو دے دیا جس نے اپنی جوالی کو دے دیا جس نے اپنے خون کو دے دیا جس نے اپنے دندان مبارک کو دے دیا جس نے اپنی ازواج کو دے دیا جس نے اپنے خاندان اور قبیلے کو دے دیا جس نے اپنے ملک کو دے دیا تو اسے ٹکرا کر بھاگتا ہے مسلمان تجھے اللہ کا واسطہ اللہ کے نبی کا واسطہ میری مائیں اور بہنیں کہ تمہارے اندر جب غیرت تھی تھی حیا تھی گناہ کر کر قوموں کی مغفرت کا ذریعہ تم بنا کرتی تھی آج عبادتیں کر کر آج ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہمارا مقام کیا ہے ہمارا درجہ کیا ہے بچہ جب پیدا ہوا تو یہ عورت آئی اور آقا سے کہنے لگی تہرنی یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے آقا نے فرمایا کہ بچہ اپنی ماں کے پاس پرورش پاتا ہے جا دودھ پلا جب تک یہ روٹی کا پہلا نوالا نہ کھائے اس وقت تک نہ آنا میری ماں یہ تاریخ گواہ ہے روایتیں گواہ ہیں روزانہ دعا کرتی تھی اے اللہ حیات و ممات کے مالک بچے کے روٹی کھانے تک مجھے موت کے دامن میں نہ لینا چنانچہ ہر دن اٹھ کر بچے کے ہاتھ میں تو روٹی کا ٹکڑا دیا کرتی تھی کہ آج روٹی کھا لے گا آج روٹی کھا لے گا چنانچہ ایک دن روٹی کو چوسنے لگا میری ماں اس بچے کو لے کر تو آخا کے دربار میں آئی اور فرمایا اے آخا آپ کا وعدہ تھا کہ بچہ روٹی کھانے لگے گا تو آپ حد کو جاری فرمائیں گے تو آخا وعدے کے مطابق بچے کو مدینے طیبہ کے کسی خاتون کے حوالے کیا اور پھر یہ کھڈا کھودنے کے لیے کہا اور رجم کرنے کا حکم دیا گیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کے مزاج اندر جلال تھا غصہ تھا آپ کے طبیعت کے اندر آپ نے پتھر پھینکا تو وہ خاتون کا سر پھٹا اور خون کا فوارہ نکل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پر لگا اور آپ کی چادر سرخ ہو گئی تو آپ غصے میں طے آ کر فرمانے لگے اللہ اسے تباہ کرے برباد کرے اس کے گناہوں کی وجہ سے اور اس کی نوسب کی وجہ سے آج میرا لباس گندا ہو گیا اور میرا لباس خون آلود ہو گیا سربر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف پر بات ہے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جملوں کو دوہرایا آخا نے فرمایا عمر اس نے یقیناً اس سے بھول ہوئی اس سے گنا ہوا لیکن اس نے ایسی توبہ کی اس توبہ کے صدقے میں اگر پورے اہل عرب کی مغفرت مانگتی میرا رب پورے اہل عرب کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا پھر ایک روایت میں بعض محدثین نے فرمایا عالم کی مغفرت مانگتی اللہ تبارک تعالیٰ پورے عالم کو مغفرت کا پروانہ دے دیتا گناہ کر کر مغفرتیں لے آیا کرتے تھے رحمتیں لایا کرتے تھے آج حرم کو بھر کر آج مکے کو بھر کر مدینہ طیبہ کو بھر کر آج امریکہ جیسی برطانیہ جیسی سرزمین کے اندر توحید کے اداروں کو قائم کر کر یہ جو مقام پہنچ چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اندر منافقت آ گئی ہے ہمارے اندر دوہری چال آ گئی ہے ہمارے اندر دوہرا بنا آ گیا ہے ہم مسجد میں کچھ اور نظر آتے ہیں مکان میں اور دکان میں اور بیوی کے سامنے اور اولاد آپ کے سامنے کچھ اور نظر آتے ہیں میرے بھائیوں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اگر سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہو اگر داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہو اگر جوانی جواب دے رہی ہو اگر قوتیں جواب دے ہو دے رہی ہو تو عبادی الدین مرمت اللہ آج توبہ کی رات ہے توبہ کر لو آج لوٹ کر آنے کی رات ہے آج لوٹ کر آ جاؤ اللہ کا کعبہ اللہ کا قرآن آج نبی کی آواز جو ہے تمہیں بلا رہے رہی ہے آج نبی کا خادی تمہیں دس بستا بلا رہا ہے آ آ آ آ آ جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ اللہ اللہ کی کی طرف طرف کے دین اسی میں عزت ہے اسی میں سر بلندی ہے پھر دیکھو پھر دیکھ لینا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کا باپ ہمارے گھر کے بیت الخلا کو صاف نہ کرے تو کہنا ٹوری بلیر کا دادا ہمارے جوتوں کو پالش نہ کرے تو کہنا مسلمانوں ہم نے وہ کارنامے انجام دیے ہماری تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھو سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو دیکھو حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی جرت کو دیکھو اور بے باغی کو دیکھو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی ثابت پدمی کو دیکھو مسلمانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں میرا رب بخشنے والا ہے کرم کرنے والا ہے آج اس جو ہے تخت پر بیٹھے ہوئے علماء کرام کے ستے میں ان بزرگان دین کے ستے میں اور ان کی جو خدمتیں قرآن کے لیے ہو رہی ہیں اور ان کی جو خدمت دین کے لیے ہو رہی ہیں معمولی نہ سمجھو مسلمانوں جب تمہارے توائی خانوں کے اندر رنڈیاں توائی خانوں کو آباد کر رہی ہوں گی اور زانی اور شرابی شباب کے اندر اور زانی زنا کے اندر مست ہوگا میرا اللہ اس قوم کو تباہ برباد کرنے کے لیے قوم لوک کی بستی کو لٹنے والے فرشتوں کو جب تمہارے گجرات کے اندر بھیج رہا ہوگا یہی یہ علماء تھے جو رات ٹوٹ کر خال اللہ قال رسول کا جب دس دیا کرتے تھے یہ حیال اللہ حیال الفلاح کہا کرتے تھے یہ ان کے بچے رات میں اٹھ کر امتحان کی تیاری کے لیے کلام پاک کی تفسیر پڑھنے کے لیے وضو کیا کرتے تھے سلاۃ الحاجت پڑا کرتے تھے ان کے سطح میں تمہارا گجرات بچا ہوا ہے ان کے سطح میں تمہارا ملک بچا ہوا ہے ورنہ تمہارا ضلع کبھی کی تمہیں زم تمہاری بستی کو الٹ دیا ہوتا تمہاری شراب نوشی کبھی کی تمہیں تباہ کر چکی ہوتی برباد کر چکی ہوتی تمہاری داڑھی مڑے چہرے کبھی تمہارے چہروں پر سبر اور کتے کی نشانیاں آ چکی ہوتی ہیں آج ان بزرگان دین دین کا کا کا آج آج ان اولیاء یہ یہ نہ کہنا کہ تنخواہ لے کر ڈیوٹی کرتے ہیں پیسہ لے کر خدمت کرتے ہیں کون سی تنخواہ ملتی ہے تمہارے سرکاری بھنگی کی تنخواہ ملتی ہے تمہارے سرکاری واچمین کی تنخواہ ملتی ہے پوچھو ایک ملا کی تنخواہ کیا ہے ایک مؤزم کی تنخواہ کیا ہے ایک مجرس کی تنخواہ کیا ہے اور پوچھو اس بھنگی کی جو تمہارے پاس پاخانے کو ٹوائلٹ کو صاف کرتا ہے پوچھو ایک سرکاری چپراسی کی ماہانہ آمدنی کیا ہے نہ جاؤ ان کی آمدنی کی طرف ان کو رب پالتا ہے ان کو رب خوش کرتا ہے جب تمہارے ملک کے سپاہی جب اس کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں تو ملک ان کا محافظ بنتا ہے ان کو راشن دیتا ہے ان کو سفر کا پیمان ان کو جو ہے سفر کی اجازت دیتا ہے ہوائی جہاز کے ٹکٹ دیتا ہے یہ دین کے قلعے کے سپاہی ہیں یہ دین کے قلعے کے بی ایس ایف ہیں آج ان کے جوتوں کے سستے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو یقیناً دیکھ لینا صبح صادق میں تحجد کے اندر صبح صادق کی پہلی کرن اللہ کی طرف سے آسمان دنیا سے آپ کی طرف جو آئے گی وہ مغفرت کا پیغام پیغام لے کر آئے گی وہ جنت کا پیغام لے کر آئے گی اور نوجوانوں تمہاری وہ دلہنیں جو جنت کے اندر بےتاب ہیں اس کے مہر کا پیغام لے کر آئے گی حضرت بلال حضرت عثمان غنی جو دسترخوان خان کر تمہاری شہادت کے منتظر ہیں اس کا جو ہے پیغام لے کر آئے گی توبہ کر لو توبہ کر لو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں حضرت سیدنا موسا علیہ ربینا علیہ سلاد وسلام کے زمانے میں ایک گنہگار تھا ایک مجرم تھا ایک فاسق تھا اور اتنا بڑا مجرم اتنا بڑا فاسق کہ کوئی گنا اس سے نہیں چھوٹا ہوا تھا ہر چھوٹا ہر بڑا گنا ہر کبیرہ ہر صغیرہ ہر انفرادی ہر اجتماعی معاملات کا معاشرت کوئی گنا نہیں چھوٹا ہوا تھا ہر گناہ کا وہ مرتکب تھا خطا کار تھا مجرم تھا تو ایک مرتبہ حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کے پاس گیا حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام نے کہا رب تیری توبہ کو قبول نہیں کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کی اللہ نے کہا کہ کون سی شکل لے کر میرے پاس آتا ہے میں تیری توبہ کو قبول نہیں کرتا جا میں تجھے وقت کا پروانہ نہیں دیتا کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور جنگل کی خاک کو اٹھا کر اپنے چہرے پر بننے لگا رونے لگا اور گڑ گڑانے لگا بہرحال ایک بڑی زندگی گزاری اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا اور بنو اسرائیل نے حضرت علیہ السلاط السلام کی قوم نے اسے اپنی بستی سے اس وجہ سے نکال دیا کہ کہیں تیری وجہ سے اور تیری نحوست کی وجہ سے ہماری بستی تباہ برباد نہ ہو جائے وہ جنگل میں چلا گیا انتقال ہو گیا موت اس کی ہو گئی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ وسلام کو بھیجا کہا کہ جاؤ حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام سے کہو کہ وہ اس کا غسل دے اسے کفن دے اسے نماز جنازہ پڑھائے حضرت موسا علیہ سلاد و سلام حیران پریشان کہ جس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رب بھی جو ہے اس کی توبہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا آج پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے اسے غسل دیا جائے جائے کفن پہنایا رب کے حکم کی تعمیل سے حضرت علیہ السلام کے لیے مفر کہاں تھا کہاں مانگ سکتے تھے ہم موسا علیہ و سلام مجبور تھے اللہ کا حکم ماننے کے لیے اسے غسل دیا کفن دیا نماز جنازہ پڑھائی اپنے ہاتھوں سے تدفین کی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلاط وسلام سے کہا اللہ کے حکم کی تعمیل میں میں نے کام تو کر دیا حکم کی تعمیل تو کر دی ماجرا سمجھ میں نہیں آیا جا اللہ تعالیٰ سے پوچھو جبرائیل علیہ السلاط والسلام گئے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ماجرا کہ اتنا فاسق اتنا فاجر زمین و آسمان کا عورتوں مردوں کا انفرادی اجتماعی معاشرتی اور پھر عبادت کا کوئی گنا اس سے نہیں چھوٹا تھا داخلی سفر حضر کا پھر کیا وجہ ہے کہ یہ معاملہ کیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ خاک اٹھا اٹھا کر رو رہا تھا تڑپ رہا تھا تو میں نے بخشش کا بہانہ تلاش کیا تو میں نے دیکھا کہ موسا علیہ وسلام کی اوپر جو توریت نازل کی گئی تھی اور اس کے اندر آخری پیغمبر کا جو تذکرہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں تو ایک مرتبہ شراب کے نشے کی حالت میں جا رہا تھا اس کو ایک پرچہ ملا جس کے اندر محمد لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے نشے کی حالت میں اس پرچے کو اٹھایا کہا یہ تو آخری پیغمبر کا نام ہے تو اس نے اس کو سر میں رکھا نہیں نہیں اس سے اونچا آپ کا مقام ہے یہ دل کے قریب رکھا جائے تو اس نے دل کے قریب رکھا نہیں نہیں اس سے زیادہ ان کا اونچا مقام ہے تو اس نے پانی کے اندر اس پرچی کو گھولا آخا کے نام کو گھولا اور کہا خون کے قطرے قطرے میں محمد کا نام ہونا چاہیے تو حالت نشے میں اس نے یہ کام کر لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اس نے اکرام و احترام کیا اس اس اس نے نے نے ہم ہم لیے کے درجے کو اتنا بلند کر دیا ایک شرابی ایک فاسق ایک زالی ایک حرام الدہر اگر آقا کے نام کا احترام کر کر اتنا اونچا مقام پا سکتا ہے آ جاؤ آ جاؤ یا یو الذین آمنو تو توبد نسوہا کر لو توبہ کر لو مسلمانوں آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ گناہوں سے معافی مانگ لو جو داڑھی مڈے ہیں داڑھی رکھنے کا عزم کر لیں جو یہ نسارا کی تہذیب و تمدن کے دل دادا ہیں میرے آقا کے طریقے کو اپنا لیں جو بے پردہ خواتین ہیں قسم کھا لے کہ اب ساری زندگی اپنے چہرے کے عکس کو پانی میں بھی غیروں کو نہیں دکھائیں گے جو بے نمازی ہیں وہ قسم کھا لے کہ مرتے مر جائیں گے لیکن سفر میں حضر میں مرتے دم تک جو ہے نماز کو کو نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور خاص طور سے یہاں کے جو منتظمین ہیں انہوں نے جس اخلاص کا اور جس محبت کا ثبوت دیا اللہ تارئن کی سعادت اور تارئین کی ترقیات سے انہیں مالا مال فرمائے آپ حضرات نے بڑی مشقتیں قربان کر کر یہاں تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ کہنے اور سننے والے کو بھی نصیب فرمائے آمین واہ الحمد للہ رب العالمین بھائی آئندہ کل انشاءاللہ شاء کی نماز کے بعد ورن ورن جگہ پر حضرت کا بیان ہوگا انشاءاللہ اور صبح فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ جامعہ قاسمیہ خرود میں اس کے بعد انکلشور مرکز اسلامی میں اور اس کے بعد کوسمبا کوسمبا جامع مسجد میں ہوگا صبح فجر کی نماز کے بعد جامعہ قاسمیہ خروج میں اس کے بعد امریکہ کا ہوگا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 تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معذر سامعین کرام اللہ تبارک تعالی کی یہ شفقت ہے اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے دار امتحان بتایا ہے اور آخرت کو دار الجزا بتایا ہے وہ صرف اس لیے ہمارے گناہوں پر پردہ پڑا ہے وہ صرف اس لیے نمازی عورت بے نمازی شوہر کو برداشت کر سکے اور نمازی شوہر بے نمازی عورت کو برداشت کر سکے نیکوکار ماں باپ فاسق اولاد کو برداشت کر سکے اور نیک اولاد فاسق ماں باپ کو برداشت کر سکے کوئی بھی معاملہ ہوگا شریعت کی حق کو توڑا جائے گا شوہر بیوی کے تعلق سے نہیں کہہ پائے گا کہ تو جہنمی کتیا ہے اور بیوی شوہر کو نہیں کہہ پائے گی کہ تو جہنمی کتا ہے اس لیے کہ جزا سزا ابھی باقی ہے آخری حتمی اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ باقی ہے اللہ اگر چاہے ایک فاہشہ بدکار گندی خصلت کی عورت کو کسی نیکی کے پسند آنے پر پیاسے کتیا کے پانی پلانے کو اس ادا کے پسند آنے پر اللہ اس کو جنت دے سکتے اور بنو اسرائیل کا وہ نیک و کار جس نے پل بھر کوئی خطا نہیں کی اور کوئی گنا اس نے نہیں کیا اور جیتے جاگتے اس دنیا میں اللہ نے اس کے کھانے اور پینے کا انتظام کیا تو چاہے تو اللہ اس کو جنت میں جانے سے روک سکتے ہیں ایک بہانہ ہے اللہ کی شفقت کا اللہ کی شان رحیمی اللہ کی شان کریمی کا کہ امام مختدی کو پکڑے نہیں اور مختدی امام کو پکڑے نہیں مرید پیر و مرشد کا مواخذہ نہ کرے پیر و مرشد اپنے مرید کو جہنمی ہونے کا فیصلہ نہ کرے ہم نے کل جو بات کہی نفاق والی یہ معاملہ سرور کون آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات تک تھا علماء کا فیصلہ ہے کہ نفاق عقیدے کا نفاق مذہب کا نفاق دل کا آقا کی حیات طیبہ میں تھا اس کے بعد والا جو نفاق ہے یعنی دوہری چال بقرعید میں مسلمان احرام میں مسلمان مجلس میں مسلمان خانخواہ میں مسلمان اور شادی کے محفل میں کافر و چمار کی اولاد یہ جو دوہری چال ہے یہ عملی نفاق ہے یہ قیامت تک رہے گا یہ جو عقیدے کا نفاق تھا یہ اتنا خطرناک معاملہ تھا اتنا خطرناک معاملہ تھا کہ اللہ نے اس پر بھی شان ستاری کا معاملہ کیا منافقوں کی ہمت تھی آخا کی مجلس میں آتے نعرے بلند کرتے سف اول میں نماز پڑھتے روزہ رکھتے چھپا دیا تھا صرف آقا کو معلوم تھا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس راز کو ایک صحابی کے حوالے کیا تھا آج کلن کھلا یا تو کفر ہے یا تو ایمان ہے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کی جو پارٹی منافقوں کی آخا روایتوں میں نام اور ولدیت کے ساتھ پتے کے ساتھ گلی نمبر کے ساتھ نہیں بتایا تھا آقا نے جہنمی امال کو بتایا آقا نے جنتی امال کو بتایا آقا نے جنتی چہرے کی شناخت بتائی آقا نے جہنمی چہرے کی شناخت بتائی آقا نے کہا جہنمی کٹیا کون ہوتی ہے رنڈی کون ہوتی ہے بدکار کون ہوتی ہے نیکوکار کون ہوتی ہے رابیا بسریا کی خسرت والی کون ہوتی ہے اور فلموں میں کام کرنے والی حرام زادیوں کی نقالی کرنے والی کون ہوتی ہے منافقوں پر پردہ تھا اس پردے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ مسجد میں آتے تھے یہ صرف اللہ کو اللہ کے نبی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک صحابی پر آپ دیا تھا یہ تین کے علاوہ چوتھے کو اس کا علم نہیں تھا چونکہ یہ معاملہ خطرناک معاملہ تھا نماز بھی پڑھے اور جہنم میں جائے روزہ رکھے اور جہنم میں جائے مسلمانوں کی سب میں ہو اور جہنم میں جائے روایتوں میں آتا ہے دوسرے نمبر کے کائنات کے قیمتی انسان فضیلت والے جن کے بارے میں کہا گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کے اندر تشریف لے گئے جنت کے اندر دودھ سے زیادہ سفید موتی سے زیادہ چمکدار محل دیکھا اس محل کی خوبصورتی کو دیکھ کر آقا نے فرمایا لگتا ہے کہ شاید یہ محل میرے لیے تعمیر کیا گیا ہومینہ امین علیہ سلام و سلام نے فرمایا آقا نہیں یہ آپ کی امتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنایا گیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بازار میں کفن نہیں آیا تھا آپ کی قبر مبارک نہیں کھلی تھی ابھی آپ کا نماز جنازہ پڑھنا باقی تھا ابھی زندگی کی سانسیں باقی سوا سوالات صحابہ میں دوسرے نمبر کے صحابی تھے اشر مبشرہ میں آپ کا شمار تھا وہ دس صحابہ جن کو جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات طیبہ کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی یہ وہ صحابی کہ آقا نے فرمایا لوکان نزاد نبی لکانا عمر اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا رسالت کا سلسلہ جاری ہوتا اللہ اگر میرے پاس کسی کو نبی بنانا ہوتا اگر عمر فاروق کے سر پر تاج نبوت پہنایا جاتا یہ مقام اور یہ درجہ رکھنے والے صحابی سرزمین عرب مکت المکرمہ اور مدینہ طیبہ کی سرزمین کے اندر کوئی بات کہتے اللہ عرص کی تعریف فرماتا منافقوں کے سردار کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے آقا فرمایا آقا مت پڑھائیے حوصلے بڑھیں گے آقا روف الرحیم تھے ہری علیکم بالمؤمنین تھے نہیں چاہتے تھے آقا کے بس میں اختیار دیا جاتا میرے رب کی قسم اتنے نرم دل اتنے نازک دل کہ ابو جہل کو پکڑ کر جنت میں داخل کر دیتے ابو اہل کو پکڑ کر جنت میں داخل کر دیتے اپنا پیشاب پیے وہ لوگ اپنا پاخانہ کھائیں اخل کو دیمت لگ چکی ہے ایسی ذات گرامی کے تعلق سے جو دشمنوں کے تعلق سے اتنا نرم رویہ رکھتا تھا کہ منافقوں کے سردار ہونے کا علم رکھنے کے باوجود وہ یہ کی موجودگی کے باوجود تمنا یہ تھی کہ اس کی بھی مقصرت ہو جائے جنہوں نے کاٹے ڈالے لا تشریف بل کو ملیہ انتم کہا جنہوں نے ساحر کہا لا تشریف والے کو فتح مکہ کے موقع پر رحمتیں برس رہی تھی کون ہے کون ہے زلیل جو میرے آقا میرے محبوب کی طرف غلط نگاہ اٹھاتا ہے غلط الزام لگاتا ہے اس کے نسخے میں فرق ہوگا اس کے حسب و نصب میں فرق ہوگا اتنا رحم کا معاملہ کیا اتنا کرم کا معاملہ کیا کہ سے کائنات کو ترس آ گیا فرمایا کا اللہ کا داخل کا اللہ علم بحاد اصفا آپ اپنے آپ کو ان کے اوپر جھونک دیں گے رام کیجیے محمد صلی اللہ علیہ رام کیجیے اللہ کو رانگ آ گیا ان کے رونے پر ان کے تڑپنے پر ان کے بل بلانے پر یہ دہشت گردی کی تعلیم نہیں ہے یہ نفرت کی تعلیم دیں گے وہ منافق جو آدھے راستے میں جا کر آ جاتے تھے میدان جہاد سے وہ منافق جنہوں نے میری امت کو الزام لگایا ان کی اسمت اور آبرو کی چادر پر انہوں نے داغ لگایا کام سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ نا پر سہمت لگانے والے حضرت سفان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رشتہ جوڑنے والے اللہ کو رحم آیا اللہ نے ان کی آبرو ان کی عصمت ان کی پاک دامنی کی سورہ نور کے اندر گواہی دی جانتے تھے آقا کا چہرے انور متغیر ہو چکا تھا مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی عجیب حالت تھی آقا کی ایسے اسے منافقوں کے سردار کے بارے میں آپ کا نرم رویہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں روکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ چادر مبارک کو کھینچ لیتے ہیں پیچھے کی طرف مت پڑا یہ خبیصوں کا سردار ہے یہ منافقوں کا سردار ہے یہ رئیس المنافقین ہے کسی کے بارے میں ہوئی آئے تعناضی لوگ ان کا رسول اللہ کا رسول اللہ کو معلوم ہے ان کو گواہی دینے کی کیا ضرورت و اللہ یہی ان المنافقین لکاذبون بول اللہ تو دوائی دیتا ایک نمبر کے مکار جھوٹے ہیں حرامی ہیں کوئی ضرورت نہیں اور عبداللہ ابن عبی ابن سلول کے بیٹے جو صاحب ایمان ہو چکے تھے آقا کے پاس آئے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قرض کا معاملہ تھا یہودی تقاضا کر رہا تھا میرے ابا نے آپ کو اس وقت یہودی جھگڑے سے بچا کر اور قرض خواہ کے جھگڑے سے بچا کر آپ کو وقتی طور پر قرض دیا تھا امانت دی تھی آقا آخا الجاء الحسان احسان احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جا سکتا ہے آپ احسان کا بدلہ چکائیے احسان کے ذریعے سے کیا چاہیے فرمایا آپ کے جسم اطہر کو لگنے والی چادر دیجیے میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی اتنے سلول کے جسم پر کفن بنا کر لگاؤں گا ہے کوئی ایسا رحم دل انسان علماء فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کفن کی چادر آقا کی عبداللہ ابن سلول کے قبر میں دیمت نہیں چاٹے گی اور مٹی اس کو ختم نہیں کرے گی علماء نے بیان کیا ہے کہ خدا کا عذاب آ کر لوٹ جاتا ہے واپس میرے محبوب کی چادر ہو اور خدا کا قہر سے آقا کی سنت چہرے پر ہو دل میں آقا کی محبت ہو خون کے قطرے قطرے میں آقا کی عزمت ہو وہ کون سا خدا کا عذاب ہے جو اس بندے کو چھو سکے رئیس المنافقین کے تعلق سے آپ کا یہ رویہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بار بار روکتے رہے نماز ہو گئی حضرت جبریل امین علیہ صلاح و تسلیم تشریف لائے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ولا تو صلی اعلی احدی بین ماتا ابدوں ولا تقم علی قبری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد کسی غیر کا آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیے زمین میں بات کہتے تھے اللہ کی وہی اس کی مطابقت کرتی تھی عرض اس کا تعریف کرتا تھا یہ صحابی یہ عمر فاروق نہ تیرے بارے میں کوئی ضمانت نہ میرے بارے میں کوئی ضمانت نہ تیرے باپ دادا کے بارے میں نہ تیری بیوی کے بارے میں نہ تیرے اور میری ماں کے بارے میں نہ جو ہے آج اولاد کوئی وہی آئی ہم اثر مبشرہ میں ہم بدری صحابہ میں ہم تین سو تیرہ کا کیا ہے کوئی ضمانت نہیں ایک سجدہ نہیں ایک لا الہ الا اللہ نہیں بنی اسرائیل کے تین افراد ہار میں چلے گئے کم از کم زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کے دربار میں پیش کر کر خدا کے عذاب سے انہوں نے چھٹکارا پا لیا کسی پہاڑ میں چلے جائیں عذاب میں چلے جائیں سن دو سو دو دو ہزار دو گجرات میں دوبارہ آ جائے ایک سجدہ اللہ کے درمیان میں پہ اللہ کے دربار میں پیش کر کر اس عذاب کو دفاع کوئی کر سکتا ہے ایک حج ایک عمرہ ایک صدقہ ایک خیرات کیا ضمانت ہے تمہارے فاروق رضی اللہ تعالی آپ جنتی موت سے پہلے جنت میں محل تیار آپ کے خیال کے مطابق وہ یہ نازل ہو رہی ہے وہ صحابی کے پاس چپکے سے فجر پڑھ کر جاتے ہیں کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں کہا کون عمر فاروق بہت احسان ہوگا بہت کرم ہوگا بڑی مہربانی ہوگی صحابی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقوں کی فہرست دے رکھی ہے اگر میرا نام ہو تو ڈر رہا ہے کہ ان فی الدرک الاسفل من النار میں اس کا شمار نہ ہو جائے اس کی میں اس ہو گئی تیار بچارت نہیں کا یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے جتنے منافق تھے وہ آقا کے زمانے میں تھے اعتقادی نفاق ختم ہو چکا ہے یہ عملی نفاق ہے یہ معاف بھی ہو سکتا ہے معاف نہیں بھی ہو سکتا صرف دو ہی چیزیں ہیں فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر ایک جنت کا راستہ ہے ایک جہنم کا راستہ ہے اب دیکھو آئینے کے سامنے یہ چہرہ باشرا ہے داڑھی والا سوالات پیغمبروں کی داڑھی ہے فیصلہ اللہ نے ہماری محبت میں شفقت میں شان ستاری میں کہہ دیا کہ یہ دنیا دار المتحان ہے نہیں اسی دنیا میں ہمارے جنتی ہونے ہمارے جہنمی کتے ہونے کا پتہ لگ رہا ہے نفاق تو آخاک کے زمانے میں تھا یہ کیا ہے حدیث منتر قصلا متعمدن فقط کفر عقیم السلا من المشرقین علماء بیٹھے ہیں پوچھیے نماز کو قائم کرو ورنہ تم مشرقوں میں سے ہو جاؤ گے نن سلا کا متعمیر کفرا کے معنی کیا کیا ہے کافی ہونے کے اسلام سے نکلنے کے مرتد ہونے کے اب کوئی دو رائے نہیں اللہ نے ہماری شفقت میں کہہ دیا کہ یہ دار دارالمتحان ہے بے نمازی کافر بن بنواس کا فتوا ہے کہ اگر بیوی بے نمازی ہو ہم نہیں جانتے کہ باس کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں خدا نہ کرے اگر یہ مسئلہ ان کا صحیح ہو گیا کتنے گھرانوں کے اندر حرام کے اولاد اور حرام کے پلے مسلمان جنم دے رہا ہے مسجد کے دفتر میں نکاح نامے میں اس کا نام موت کے بعد مسجد سے جنازہ مسلمانوں کے قبرستان میں تصویر اور خدا کے یہاں اس کا شمار کافی لوگ کے اندر ابو جہل کی پارٹی کے اندر ابو لہب کی پارٹی کے اندر مین باغ نے پتاوا کے اندر لکھا کہ بیوی اگر بے نمازی ہو اور تین دن سے اس نے نماز نہیں پڑھی شوہر کو چاہیے کہ وہ ان کی قضا کروائے اور توبہ کروائے تصدیق کروائے یہ اصل بات ہے اس لیے بھی کو انہوں نے بنیاد بنایا بن سلا کا متعمدن فقط کفر جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے وہ کافر ہو جاتی ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اب یہ علماء بیٹھیں گے کہیں گے کہ نہیں ہمارے علماء نے کہا ہے ہمارے محدثین نے کہا ہے ایمانن اگر اس نے نماز کا انکار کیا یہ کس کے باپ نے کہا ہمارے محدثوں نے شفقت میں کہا ہے حدیث میں ملاقٹ نہیں ہے آقا نے تشریح نہیں فرمائی آقا نے صاف الفاظ فرمایا کہ جس نے نماز کو چھوڑا فقط کا پارا پاس کا سیگا ماضی کا سیگا ہو چکا وہ بھیڑ و چمار کافی ہو گئی کہا اگر شوہر بے نمازی تین دن گزر گئے کہا کہ اسے تاوات لا کرائے اور خزاں نماز پڑھوائے اگر نہیں پڑھتا ہے میاں بیوی کے درمیان تفریح کرا دی جائے میاں بیوی میں رشتہ ایمان اور اسلام سے قائم ہوتا ہے آپ اپنی بہو مشرکوں میں تلاش کریں گے عیسائیوں میں تلاش کریں گے کافروں میں تلاش کریں گے مسلمانوں ہی میں اگر نام نہاد مسلمان ہی کیوں نہ ہو نام نہاد ماڈرن مسلمان ہی کیوں نہ ہو مسلمانوں میں نہ تلاش کریں گے کاغیروں میں اغیار کے اندر نہیں نہ تلاش کریں گے ان دونوں میں نکاح ٹوٹتا ہے طلاق سے خلا سے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی موت سے اور چوتھا سبب مرتد ہونے سے بن باس کہتے ہیں نماز کے ترک کرنے سے وہ مرتد ہو جاتا ہے جان بوجھ کر نماز کے چھوڑنے سے وہ مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد ہونے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور نکاح ٹوٹنے کے بعد رشتہ اور سمبند قائم رکھ کر اولاد کا پیدا کرنا ایسا ہے جیسے رنڈی سے کوئی اولاد پیدا ہو رہی ہو حرام الزہر اور حملت الحرام پیدا ہو رہا ہو یہ بین باپ جانے اللہ جانے ان کا فتوا جانے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو ورنہ تم مشرقوں میں سے ہو جاؤ گے حدیث کہتی ہے منترا کا سلا کا متعمل پکڑ کفر آقا کہتے ہیں ذکر اللہ ہمارے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو دیکھ کر کس کی یاد تازہ ہوتی ہے اگر کسی کو دیکھ کر فلم میں کام کرنے والے زانی کی یاد تازہ ہوتی ہے فلم میں کام کرنے والے کسی رنوے کی یاد تازہ ہوتی ہے فلم میں کام کرنے والے کسی کتے اور سمبر کھانے والے کی یاد تازہ ہوتی ہے فلم میں کام کرنے والے کسی حرام کی یاد تازہ ہوتی ہے من تشبہ فہو قیامت کے لیے کسی حرام الدہر کے ساتھ اس کا اثر ہوگا کوئی بے پردہ عورت جائے نیل پالش لگا کر لالی لپسٹک لگا کر چہرے کو کھلا رکھ کر ہاتھ کو کھلا رکھ کر یا ایسا پردہ استعمال کر کر جو نیٹی زیادہ ہو اور برقع کم ہو جسم کی نمائش دکھتی ہو کہاں فقہ کرام نے کہا کہ کھیت کے منڈیر میں اگر عورت جاتی ہے تو بے پردہ نہ جائے کھیت کے پانی میں اس کا جو عکس پڑتا ہے فقہ نے کہا کہ غیر محرم کو وہ عکس دیکھنا جائے اس نے شریعت کا یہ مسئلہ اور ہماری عورتیں جب شاپنگ کے لیے جائیں گی شادی کی بیاہ کی محفلوں کے لیے جائیں گی کون سا لباس پہنتی ہیں آخا نے کیا کہا قرآن نے کیا کہا ولبینہ باہو ہوش داو القفا روح ہوں تراہم رخ کا ان سج یاضوانا ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے سجدے قبول ہیں قبول نہیں ہیں یہ سجدہ کرنے والا جانے یہ قبول کرنے والا جانے مدرسے کو تعمیر کرنے والا مسجد بنانے والا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والا یتیم خانوں کو چندہ دینے والا اور غریبوں بیواؤں مشکلوں کی مدد ہم اس پر نہیں جا رہے ہیں ہم تو ظاہر پر جا رہے ہیں کہ ظاہر جنتی ہے یا ظاہر جہنمی ہے قرآن کہتا ہے جو نیک لوگ ہیں کلام پاک کے چھبیس میں پارے میں سورہ فتح کی آخری آیت میں تراہم رکان تراہ یبتغون فضلا من اللہ برضمانہ رکو سجدے کی علامت ملے گی اسے دیکھ کر نماز کی یاد تازہ ہوگی اسے دیکھ کر مسئلے کی یاد تازہ ہوگی اسے دیکھ کر تلاوت کی یاد تازہ ہوگی اسے دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہوگی عورت کو دیکھ کر رابعہ بسریہ کی یاد تازہ ہوگی حضرت فاطمہ کی یاد تازہ ہوگی حضرت قطعہ کی یاد تازہ ہوگی حضرت زیرت حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ کی یاد تازہ ہوگی مجھے معلوم نہیں کہ پسے پردہ رات کی تحجد کی کیفیت کیا ہے تلاوت کی کیفیت کیا ہے عمرے کی کیفیت کیا ہے صفا مروا کی صحیح کی کیفیت کیا ہے مینا مستلفہ ارفات کے قیام کی کیفیت کیا ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بظاہر جو لوگ نیک و کار نظر آتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں آخا نے فرمایا میرے نیک بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے اللہ ادا رو ذکر اللہ انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے کیا داڑھی مڈے چہرے کو کو دیکھ کر کان میں بالی ڈالے ہوئے آدمی ہیڑے کو دیکھ کر ہاتھ میں زنجیر ڈالے ہوئے ایک کتے کے پلڈے کو دیکھ کر گلے میں زنجیر ڈالے ہوئے ایک جانور کے حیوان کے بچے کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے یا کسی حرامی اور کسی فلمی ہیرو کی یاد تازہ ہوتی ہے یہ اللہ نے یوں ہی کہہ دیا ہے آئینہ دیکھ کر پتا لگ رہا ہے فریق فل صحیح ہے فریق فل جنہ جنگل ہے یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے ایسے ہی پتا لگ رہا ہے اللہ کی شان رئی اللہ کی شان کریمی یہ جو معاملہ ہے یہ جو نظر آ رہا ہے اذان کے وقت ٹی وی کا چلنا یہ جنتی عمل جہنمی عمل استفتی خلبت فعین خلب خیر المفتی داروستہ میں جانے کی ضرورت نہیں مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں مسجد سے متصل مسجد کی کرائے کی دکانیں وہ حیال الصلاح حیال الفلاح پکار رہا ہے دور دراز کا بوڑھا کھانسی کھانستے ہوئے اور کھنگارتے ہوئے لاٹھی لے کر آ رہا ہے اور اس مسجد کی دکان کے اندر جو نماز کو چھوڑ کر مشین چلا رہا ہے کاروبار کر رہا ہے یہ جنتی ہے جہنمی ہے تیرے دل کو پوچھ لے راتوں کو دیر دیر تک دو بجے تک یہ ہماری ماں اور بہنوں کا حرامیوں کو گور گور کر دیکھنا میں نے بتایا تھا کہ پردہ ٹو وے ہے ترفائن سے ہے یہ نہیں کہ صرف مرد ہی عورت کو نہ دیکھے عورت بھی مرد کو دیکھنا حرام ہے جیسے کہ مرد غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے آقا کے سامنے حضرت عبداللہ ان نے مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے دو آپ کی ازواج متحرات فرمایا الستما تم سیرانی ان دونوں ازواج متحرہ ان دونوں ماؤں نے کہا تھا کہ آقا یہ تو اندھے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں آقا نے کہا تم تو اندھے نہیں ہو یا مانی انتما الستما تم سیرانی تم نہیں دیکھ رہے ہو تم اندھے ہو یہ جو ٹی وی کے ڈش اینٹینا کے ذریعے سے وہ جہنم کا اجدا کیبل کی شکل کے اندر اس ٹی وی میں لگا ہوا ہے اس میں زانی آ رہا ہے یہودی آ رہا ہے بش آ رہا ہے ٹونی ملر آ رہا ہے اوباما آ رہا ہے رنڈی آ رہی ہے رنوا آ رہا ہے کتا کھانے والا سور کھانے والا فاطمہ نام کی عورت کتےجا نام کی عورت زینب نام کی عورت کیا اس کو دیکھنا جائز ہے اکس غیر اکس تصویر غیر تصویر اس کو چھوڑو اس کو دیکھ کر کیا شہوت نہیں بھڑکتی کیا وہ تصویر میں نہیں آتا کیا اس کے رہنے سے فرشتے داخل ہو جائیں گے استفتی قلب دارلکتا پر جانے کی ضرورت نہیں قبر میں تین سوالوں کے جواب کا انتظار کی ضرورت نہیں اپنے جنتی اور اپنے جہنمی کا فیصلہ کرنا ہو میری ماں میری بہن آئینے کے سامنے کھڑا ہو جا رات کو سونے سے پہلے دو منٹ کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کر لے تجھے پتا لگ جائے گا کہ تو ابو لہب کی بیوی کے ساتھ تیرا شمار ہو رہا ہے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب دادی کے ساتھ تیرا شمار ہو رہا ہے دو منٹ کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کر لے اے نوجوان اے مسلمان آئینے کے سامنے کھڑا ہو جا تیرا چہرہ تیری امریکہ کی اترن جینس پینٹ یہ تیرا ٹی شرٹ اور یہ تیرا لباس یہ تیرا ہولیا کیا کہہ رہا ہے نفاق چلا گیا کہ اب کوئی نفاق کا آڑ نہ لے اب صرف دو ہی شکلیں یا تو جنتی یا تو جہنمی یا تو کفر یا تو ایمان یہ داڑھی منانا ایمان میں ہے یہ رشوت لینا ایمان میں ہے یہ سود کھانا ایمان میں ہے کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کا ایمان اور اسلام چھینتے ہیں سب سے پہلے اللہ اس کی عقل کو چھین لیتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند حضرات علی نبی علیہ مسلاط و تسلیم ان کے بعد صحابہ کرام ان کے بعد ان سے جتنا جو قریب اللہ کا ولی ہے وہ نہ کوئی جج نہ کوئی فلاسفر نہ کوئی حکیم نہ کوئی طبیب نہ کوئی افلاطون قرآن کے سطح میں اللہ جتنی حکمت علماء کو دیتا ہے دنیا کے کتوں کو نہیں دیتا سب سے بڑی علامت دیکھو نے بھائی ایمان اور یہاں مکتب فکر کی بات نہیں ہے ہم فاتحہ کے جھگڑے کو قیام کے میلاد کے جھگڑے کو چہلم چھٹی کے جھگڑے کو چلے کے جھگڑے کو حاضر و ناظر السلام وسلام سلام علیہ کا نہ ارے مارنے والا کلیمے کی نسبت سے مار رہا ہے مسلمان سمجھ کر مار رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس زمانے کے اندر یہ مسائل اٹھانے والا یہودی ایجنٹ ہے جتنے مناظرے ہونے تھے ہو چکے جتنی بحثیں ہونی تھی وہ بحثیں ہو چکی جتنے کتابیں لکھی جان چکی جانی بھی لکھی جا چکی اب کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں تکلیف عدم تکلیف پر قیام میلادی پر فاتحہ پر درود پر آج پورے عالم کے اندر مسلمان ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت کی زندگی گزار رہا ہے اپنی آئیڈینٹیفائی کے ساتھ اپنے تشخص کے ساتھ اپنے اسلامی وجود کے ساتھ اس کا جینا مشکل ایسے وقت کے اندر اگر کوئی بریلوی کا توپ داغے گا کوئی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عیسائی یہودی ہے جو مسلمانوں میں تفریق ڈالنا چاہتا ہے مارنے والا بریلی دیوبندی سمجھ کر نہیں مار رہا ہے سنی تبلیغی سمجھ کر بمباری نہیں کر رہا ہے یہ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو کہ جزوی اختلافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں مناظرے ہو چکے بحثیں ختم ہو چکی اور اگر کوئی حجت کرتا ہے کہ صاحب نہیں فاتحہ ضروری لکم دین حکم ولی دین لنا امانا ولکم امان میرے بھائی اس سے زیادہ ضروری داڑھی ہے داڑھی رکھ لے اس سے زیادہ ضروری نماز ہے نماز پڑھ لے رہا فاتحہ کا مسئلہ انشاءاللہ قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا جھگڑے کی ضرورت نہیں مسجد بناتا ہے بریلیت کے نام پر بنا لے اب اب دنیا کا فرعون اس سے مل جل کر کلمے کی بنیاد پر متحد اور متفق ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے وہ چاہتا ہے مومن ایک نہ ہو مسلمان ایک نہ ہو ایک پلیٹ فارم کے اندر جمع نہ ہو یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ دیوبندی بریلی کا نہیں ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے ہیں داڑھی کا مسئلہ نماز کا مسئلہ پردے کا مسئلہ شرم کا مسئلہ حیا کا مسئلہ مسلمانوں عزت چاہیے میں نے کل بھی کہا تھا آؤ ایمان کی طرف اسلام کی طرف قرآن کی طرف ایسی زندگی میرے رب کی قسم اگر کتے کو تمہارے گلی کے کتے کو تمہارے گلی میں پھرنے والے خنزیر اور سور کو میری مائیں اور بہنیں جو آئی ہوئی ہے کان کھول کر سنیں اگر ہماری حقیقت کا پتہ لگ جائے گا اللہ شان ستاری کی چادر کو ہم سے ہٹا لیں گے اور ہماری پیشانی میں ہمارا گنا لکھ دیا جائے گا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم گلی میں پھرنے والا کتا اور سور دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے دربار میں شکریہ ادا کرے گا اے اللہ تیرا شکر احسان ہے مجھے کتا تو بنایا سور تو بنایا ایسا زلیل مسلمان مجھے نہیں بنایا سنتوں سے ہٹو گے آخا کے طریقے سے ہٹو گے وہ وہ بے حیائی کا کام کرو گے وہ وہ زلیل کام کرو گے میرے رب کی قسم حشرات العرض کتے اور سبر پنا مانگیں گے کارخانے والے دکان چلانے والے کاروبار کرنے والے علماء نے کہا کہ ہوم لون لینا اور انٹرسٹ پر کاروبار کرنا بینک سے سود پر لینا حرام ہے حرام ہے حرام یہ مولویوں کو سمجھ میں نہیں آتا صاحب یہ چودہ سو سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں یہ مسلمانوں کو ترقی میں لانا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیلوں میں گاڑیوں میں یہ کیلا بیچے یہ بنیان بیچے یہ چڈی بیچے یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے بیچے ہم لون لے کر کارخانہ بنانا چاہتے ہیں ان کو ان کے آنکھوں کو بھاتا نہیں ان کی طرح یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہم بھی اپنی بیویوں کو جنت کے جھوٹے خواب دکھاتے رہے پتا چلے گا قیامت کے دن تمہارا پوسٹ مارٹم ہو جائے حقیقت کھل جائے کہ سود لے کر دے کر کیا کر رہے ہو میری مائیں اور بہنیں اپنے شوہر کی حقیقت کا پتا چل جائے ہماری ماں کو اپنے بیٹوں کی حقیقت کا پتا چل جائے گھر میں قدم رکھنے نہیں دیں گی بیوی اپنے شوہر کی ہر کتا کو معاف کرتی ہے لیکن اگر شوہر کسی اور عورت سے تعلقات قائم کرے آگ بگولا ہو جاتی ہے بھڑک جاتی ہے شوہر بیوی کی ہر خطا کو معاف کرے گا لیکن کسی سے عشق معاشقہ چل رہا ہو کوئی بوائے فرینڈ ہو کوئی کالج کے زمانے کا لڑکا ہو اور فون پر وہ ایس ایم ایس کر رہی ہو باتیں کر رہی ہو شوہر برداشت نہیں کرتا لیکن میری مائیں اور بہنیں آنے والی امت مسلمہ کی بیٹیاں کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارا شوہر اتنا گھنونا کام کر رہا ہے اتنی زلیل حرکت کر رہا ہے کہ جانوروں کے اندر بھی یہ حرکت نہیں ہوتی یہ بات سپریم کورٹ اگر کہتا تو ہم انکار کر دیتے کہ سپریم کورٹ کا جج ہم جیسا انسان ہے <coughs> غیر مسلم ہے دھرم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہائی کورٹ کہتا سول کورٹ کہتا دنیا کے جج کہتے اقوام متحدہ اگر کہتی ہم ٹھکرا دیتے میں کیا کہوں مجبور ہوں دیوبندی بندی مسئلہ نہیں سنی تبلیغی مسئلہ نہیں گھر گھر کے اندر ماں کے بلاکار کرنے والے زانی موجود ہیں میں ثابت کروں گا کیسے برداشت کر رہی ہیں میری مائیں اور بہن ایسے شہر جو ماں کے کپڑے اتار کر اس کے ساتھ بلاکار کر رہا ہے ایسا بیٹا جو ماں کے کپڑے اتار کر اس کا بلاکار کر رہا ہے زنا کر رہا ہے کیا آقا نے نہیں فرمایا کہ سوت کے بہتر سے زیادہ درجے ہیں اس میں کم درجے کا عذاب ہلکے درجے کا سود یعنی اگر کوئی پانچ پیسے لیا دو پیسے لیا ادنا درجے کا لیا جان بوجھ کر چھوٹا سود کا معاملہ کیا اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے ہے نہیں حدیث اور اس حدیث کے اندر علماء بیٹھے ہیں کہ عورت ماں زندہ ہو یا قبر میں دفن ہو اس کا تذکرہ نہیں میں آگے بڑھ کر کہوں گا کہ ماں اگر اسی سال کی بوڑھی ہو مر چکی ہو قبر میں دفن ہو تو یہ معاملہ ایسا ہے یہ کلہاڑی لے کر گیا رات کے سناٹے لے گیا اس نے قبر کو توڑا اس نے کفن کو پاڑا اور اس نے اس عورت ماں کے اسی سال مردہ ماں کے ساتھ بلاکار چھتیس مرتبہ کیونکہ حدیث میں مردہ زندہ کا تذکرہ نہیں ہے کون سی چیز کون سی بے حیائی کا کام تو کر رہا ہے زلیل میں نے کہا نہیں اس کا علم اگر کتے کو ہو جائے سور کو ہو جائے برداشت کرے گا کتا اپنی ماں کا بلاکار نہیں کرتا حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا یہ اون کا بچہ پیدا ہوا نر میل اس نے الگ اس کی پرورش کی اون جب جوان ہوا تو اس کے آنکھوں کو پٹی باندھ کر جب وہ جنسی عمل کرنے کے لائق ہوا تو اس کی ماں کے پاس لے کر گیا بدک گیا پھر دوسری مرتبہ لے کر گیا غصے سے جھڑکی دے کر پیچھے کی طرف آ گیا تیسری مرتبہ لے کر گیا سیدھے اس کی کھوپڑی کو توڑ کر اس کا قتل کر دیا اس نے اس نے برداشت نہیں کیا کہ ماں کے حالانکہ کے الگ اس کی پرورش کی تھی الگ سے اس کو پالا تھا ماں کے ساتھ بلاکار کرنا ایک جانور کو گوارا نہیں یہاں مجمع کے اندر کتنی ہماری مائیں اور بہنیں اور کتنے مسلمان نام نہار جو سود کے اندر مبتلا نہیں ہے شادی کوئی عذر ہے آدھی آدھی رات تک گانا بجانا پیسہ خرچ کرنا یہ کون سی کون سا جنتی کام ہے ویڈیو گرافی کا استعمال کرنا کیمرے کا استعمال کرنا آنے والا کافی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا نان مسلم دلہا اپنی حلالی دلہن کو بعد میں دیکھتا ہے یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا ویڈیو گرافر دلہا سے پہلے دلہن کے جسم کو ہاتھ چھو کر چھو لیتا ہے کہ ٹڈی اٹھا کر چہرہ دکھا کر وہ کیمرہ کشی کرتا ہے یہ کون سا حضور ہے بیٹیوں کی شادی بچے کا ولیمہ گھر کی تعمیر ماں کا بلاکار کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں رحم نہیں آیا کہ یہی تو وہ ماں تھی کہ جس نے اپنے کوپ کے اندر نو ماں مجھے پالا تھا پرورش کیا تھا کیا یہ وہ ماں نہیں تھی کہ وز حمل کے وقت بچہ جننے کے وقت ایک آہ جو کی روایتوں میں آتا ہے ساری زندگی اس ایک آہ کا حق تم نہیں ادا کر سکتے کیا یہ وہ ماں نہیں جس کے قدم و تلے جنت اگر کوئی کہے کہ مرد لے تو اپنی ماں کا کے ساتھ بلاکار کرے عورت لے تو عورت اپنے بیٹے کے ساتھ بلاکار کرے بلا کر ضلع کی دعوت دے یہ کون سی دودھ کی دلی ہے یہ کھلے کھلے امال ہے ماں کا بلاکار کرنا ایسی کانوینٹ اسکولوں کے اندر داخل کرنا کہ ایسا اسکٹ یونیفارم پہنایا گیا ہے گاڑی میں ٹو ویلر میں بٹھا کر لے جایا جا رہا ہے سامنے سے مخالف سنگھ ہوا آ رہی ہے اسکٹ اڑ رہا ہے گلی کا کتا دیکھ رہا ہے زانی دیکھ رہا ہے چمار دیکھ رہا ہے یہ کون سا جنتی عمل ہے کون سا جہنمی عمل کسی دارمکتا کے اندر محترم مکرم مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں حضرات ضرورت نہیں ہے یہیں پر اسکول جانے سے پہلے فیصلہ ہو رہا ہے اس کا شمار جنتیوں میں ہے اس کا شمار جہنمیوں میں ہے سود کے لیتے دیتے وقت فیصلہ ہو رہا ہے اس کا شمار جنتوں میں ہے اس کا شمار جہنمیوں میں ہے حیا آتے وقت حیا رخصت ہوتے وقت ایمان کا پتا چل جاتا ہے اسلام کا پتا چل جاتا ہے بیوی کو لے کر بازار میں شاپنگ کے لیے گیا دکاندار چوڑیاں پہنا رہا ہے دکاندار ہاتھوں میں مہندی لگا رہا ہے پیرت کہاں گئی شرم کہاں گئی حیا کہاں گئی یہ صحابی سفر سے آئے بیگم صاحبہ دہلیز پر موجود تلوار نکال لی نیام سے کہ تیرا سر قلم کر دوں گا یہ حیا تھی یہ شرم تھی یہ زیرت ایمانی تھی کہا کہ آپ جیسی زیرت اللہ نے مجھے بھی دی ہے دو منٹ کی مہلت دیجیے آئیے اندر تشریف لائیے صحابی کو اندر لے کر گئے بسترے پر دیکھا تو ایک خطرناک اجدا بیٹھا ہوا تھا تب پاک کیا یہ کون سا اجدا بیٹھا ہوا ہے کہ ہاتھ کے اندر چوڑیاں پہنائی جا رہی ہے درزی ناپ لے رہا ہے کمر کا سینے کا ازالم پستا ہی پستا پیما سیتا دل شرم کا حیا کا جنازہ نکل جائے رخصت ہو جائے جو چاہے کرنا جو چاہے کرنا یا اللہ یہ کیا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے فاطمہ نام کی بیٹی سمیا نام کی بیٹی نام کی بیٹی اور پوجا کرنے والا غیروں کی کرنے والا شرک کرنے والا یا اللہ ان کے جسم کنچوئے شرم و حیا نے زمین و آسمان نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا حضرت عبداللہ عبد الرحمان سالب انصاری رضی اللہ تعالیٰ مدین منورہ تشریف لائے سفر سے میں نے بتایا مدینہ طیبہ کو جانے کے لیے ٹیک اپ چڑھنا پڑتا ہے پھر ڈاؤن میں آنا پڑتا ہے جب اوپر کی طرف گئے مدینہ طیبہ آنے کے لیے ایک خاتون تھی اپنے جھوپڑے میں غسل کرنے کے بعد وہ چہرے کو جھوپڑے کی طرف کر کر دھوپ باہر کی طرف سے آ رہی تھی بالوں کو باہر کی طرف رکھ کر وہ سکھا رہی تھی ہیئر ڈرائر نہیں تھا بیوٹی پارلر نہیں تھا پتا نہیں تھا جنگل کا ماحول تھا بیابان تھا بازار نہیں گلی نہیں میری ماں تیری شرم کو کیا ہو گیا تیری حیا کو کیا ہو گیا تیری غیرت کو کیا ہو گیا اسلام تجھ سے زندہ سب سے پہلے آقا کو نبوت ملنے کے بعد تو نے سہارا دیا تھا جامع شہادت اسلام کے اندر تو نے سب سے پہلے پیا تھا سب سے پہلے تو نے صحابہ کرام کے قضیات کو ابا عیسیٰ کی شکل کے اندر تو نے قضیات کے فیصلے کیے تھے اس وقت تیری آبرو پر دھکا لگا آسمان سے ہمرجا امین آ کر تیری اسمت اور تیری آبرو اور تیری پاک دامنی کی گواہی دی گئی آج تیری آبرو ٹکوں میں اور جن سکوں کے اندر لٹ رہی ہے شوہر کی موجودگی میں باپ کی موجودگی کے اندر یہ فلم میں آنے والے ہجڑے اور زالی گور گور کر تجھے دیکھ رہے ہیں اور تجھے ان کو گور گور کر دیکھ رہی ہے کیا ہو گیا ماں تیری شرم کو کیا ہو گیا تیری حیا کو کیا ہو گیا نہ جا یہ برباد کر کے رکھ دیں گے یہ فلمی کتے نہ جا امریکہ کی تہذیب و تمدن کی طرف انگریزی تہذیب و تمدن کی طرف یہ گورے نہ دنیا میں تجھے جینے دیں گے نہ تجھے آخرت میں عزت کی زندگی دیں گے میری ماں حضرت فاطمہ کے دامن کو تھام لے حضرت زینب حضرت خطینہ کے دامن کو تھام لے میری ماں تیرے سر سے اگر پلو ہٹتا ہے کپڑا ہٹتا ہے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تیری تنگ چولیوں سے کیا ہوگا درزی کے نام لینے سے کیا ہوگا دکاندار کی چوڑیاں پہنانے سے کیا ہوگا اور دکاندار کے غیر محرم کے کافر کے مہندی لگانے سے کیا ہوگا یہ خدا جانے ہم نے تو یہ سنا روایت میں آتا ہے کہ جبر امین علیہ سلاۃ والسلام کی شناخت کے لیے اما قطعت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی شکل کے صحابی حضرت دہیا کلوی کی شکل میں حضرت جبریل امین آیا کرتے تھے حضرت خطیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتی تھی کہ کہیں جبرائیل کہہ کر دہیا کلوی آقا کا دیدار بار بار نہ کر رہے ہو کون نہ مرے آقا آپ کے چہرے کو دیکھ کر کون قربان نہ ہو کون اپنی جان اپنی آل اولاد فدا نہ کرے اے آقا آج کی رنڈیوں پر مر رہے ہیں پیشاب کی پوٹلی پیٹ کے اندر پاخانہ غلط آنکھ میں پیٹ ایسی رنڈیوں پر مرنے والے ہو آپ پر چاند قربان ستارے قربان جنت کی ہو رہے آپ کے سامنے شرمسار کیوں نہ حضرت القمرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ کہیں جبرائیل کا نام لے کر یہ نہ آتے ہو ایک طریقہ ہے میرے امتحان کا آزمائش کا میرے آخا اگر جبرائیل امین آئے تو مجھے اطلاع کر دینا آئے تو آپ نے آہستہ سے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لیا میری وقت تنگ برقے کو نہیں پہنا جسم کو جھلکانے والے یونیفارم کو بالغ لڑکیوں کو نہیں پہنایا صرف سر مبارک سے دوپٹے کو ہٹا لیا آج بھی آج بھی جنت المالا مکت المکرمہ میں میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم اماں تیری قربانیاں اسلام کے لیے میرے محبوب کے لیے اتنی تھی میرے اللہ کی قسم آج بھی تیری خبر سے خوشبو آ رہی میں نے محسوس کیا نورانیت کو دیکھا جنت کے منظر کو دیکھا اماں جھوٹ نہیں اللہ واقع کرے گا اگر میں نے جھوٹ بات کہی سر سے پلو ہٹا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے قدم بڑھانا چاہتے پیچھے کی طرف قدم بڑھانا چاہتے پیچھے کی طرف پوچھا آقا کیا ہوا کہا جبرائیل امین آنے کے کے لیے تیار نہیں پھر اس بعد آہستہ سے آپ نے سر پر دوپٹہ ڈال لیا کہا کیا بلائیے السلام علیہ وعلیکم السلام تشریف لے آئے فرمایا کہ یقیناً یہ جبرائیل امین علیہ السلام ہے حضرت دہیا کلمی نہیں آقا نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا رضی اللہ تعالیٰ نا کہا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے عورت کے سر کا جو ہے دوپٹا ہٹا ہوا ہو بال نظر آ رہے ہو میں نے ہٹا کر دیکھا تو نہیں ہے میری ماں تیری شکل کیا ہے تیرا ہوئی کیا ہے کیا میرے آخا نے بال کٹانے والی اور کاٹنے والی عورت پر لانت نہیں برسائی بلیچنگ کرنے والے پر لانت نہیں برسائی ناخن بڑے بڑے رکھ کر اندر گندگی اور شیطان کی غلادت اور پیخانے کو رکھ کر دوسرے جنابت کو باقی رکھنے والی عورت پر لانت نہیں فرمائی وہ نیل پالش وہ لالی لپسٹک جو نجیس العین ہے سور اس کی چربی ملی ہوئی ہے میری ماں قطعت القبرا رضی اللہ تعالیٰ کے سر سے دوپٹہ ہٹا رحمت کے فرشتے نہیں آئے سور کی چربی تیرے جسم میں لگی ہوئی ہو اور رنڈیوں کا لباس تیرے جسم کے اندر لگا ہوا ہو اور آقا نے فرمایا ہو ادا خرجت المرا تو استشرفہ شیطان جب عورت اپنے گھر سے بغیر ضرورت کے بغیر گزرے کے نکلتی ہے تو اس کے پاخانے کی جگہ شیطان بیٹھ جاتا ہے تیرے پاخانے کی جگہ مقد پر دھوپٹ پر شیطان بیٹھے اور تیرے گھر کے اندر رحمت ہے میاں بیوی کا اتفاق ہو اور یہ کام جنتی یہ کام جہنمی نمازی تیری غیرت کو کیا ہو گیا حاجی صاحب آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا محتمین صاحب علامہ صاحب مفتی صاحب آپ کی حیا آپ کی شرم کو کیا ہو گیا عمرہ کرنے والے مسجد کے متولی اور مدرسے کے ذمہ دار تیری عیدت کو کیا ہو گیا کون سی شکل میں رہتی ہے تیری ہم اختلافی بات نہیں کر رہے فاتحہ درو چلا چٹی کی بات نہیں ہم جنتی جہنمی کی میں نے کہا کہ اللہ نے شفقت کے اندر یہ بات کہہ دی کہ یہ دنیا دار المتحان ہے کہ بچ کر نکل جاؤ بیٹا باپ سے بچ کر نکل جائے بیوی شوہر سے بچ کر نکل جائے شوہر بیوی سے نکل کر نکل جائے بہو ساس سسر سے بچ کر نکل جائے یہ بچنے کے لیے کہہ دیا ورنہ تو نظر آ رہا ہے کون جنتی کون جہنمی ورنہ آپ فرماتے اولیاء اللہ ذکر اللہ کیوں فرماتے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے مسلح پر میں کسی اور کو کھڑا کروں اور جو لوگ نماز کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں ہیں لکڑیاں جمع کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں آخا آپ نے تاریخ کے پتھر کو برداشت کیا رحمت کی دعائیں دی آپ کو مکت المکرمہ سے نکالا گیا تو آپ نے کہا اے اللہ کبھی اس ملک کو نہ چھوڑتا اگر اس کے بسنے والے مجھے نہ نکالتے آپ نے ان کے حق میں کہا لا تصری والے کو حکومت بلکہ کٹر دشمن حضرت ابو سفیان کے بارے میں کہا من داخلہ دارا بھی سفیانہ پڑا عامر کہ جو اس دشمن کے گھر میں بھی جائے گا اسے بھی امن مل جائے گا آپ نے دندان مبارک کو